محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم لكم إذا قيل انفروا في سبيل استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع قلیل صدق اللہ العظیم زبردست مضمون شروع ہو گیا میں عرض کر چکا کہ مشرقین عرب سے جنگ ہوئی مقابلے ہوئے پروردگار نے ان کو شکست دی اب رومی حکومت جو اس دور کی سب سے بڑی طاقتور حکومت تھی ان سے ایمان والوں کو ٹکرانا ہے اور اگر یہ شکست کھا جاتی ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر ایمان والوں کی دھاک بیٹھ جائے گی ان کو تیار کر کے کون لایا تھا میں وہ بھی عرض کر چکا کہ ابو عامر الراہب اس نے ان کو تیار کیا تھا ادھر منصوبہ باری تعالیٰ کیا ہے کہ اگر یہ بچ گئے اور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہ آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو پھر لوگ کہیں گے کہ ایمان کی طاقت کو تسلیم کیا گیا مگر کس نے تسلیم کیا عرب کے ٹوٹے پھوٹے اور بکھرے ہوئے قبائل نے تسلیم کیا کسی طاقت نے تو اس طاقت کو تسلیم نہیں کیا اس طاقت کے ساتھ ٹکرانا ہے لیکن اس میں اس طاقت سے زیادہ ایک دوسرا مسئلہ درپیش ہے وہ کیا ہے ایمان والوں کی صفوں کے بیچ میں وہ لوگ بھی ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر اندر ان کے کفر بھرا ہوا ہے اس طرح نماز پڑھنے کو نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کا موقع آتا ہے تو بے شک اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں لیکن دے دیتے ہیں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانا ہے دنیا سے تو اس طبقے کو ننگا کیا جانا ہے اس طبقے کو ایکسپوز کیا جانا ہے اور ایمان والوں کو ان سے الگ کرنا ہے اور بطور خاص ایمان والوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں یہ اندر سے کھوٹے ہونے کی نشانیاں ہیں کہیں ایمان والے بے سوچے سمجھے اس طرف نہ ڈھلک جائیں اور ان کو یہ اندر کے روگ نہ لگ جائیں یہ ایمان کے گھن ہیں یہ اندر کے کیڑے ہیں جو اندر سے ایمان کو چٹ کر جاتے ہیں اس لیے حالات کچھ عجیب قسم کے پیش آئے کہ لوگ نہ جا سکیں اس غزوہ میں کیا حالات ہیں ایک طرف سخت گرمی کا موسم ہے یہ جنگ ہوئی ہے جون اور جولائی کے مہینے میں شدید ترین گرمی عرب کی دوسرے نمبر پر کھیتیاں پک چکی ہیں کھجور کے باغ بالکل تیار ہیں اور کاشتکار جو پورے سال اپنے باغ کے انتظار میں رہتا ہے جب پھل توڑنے کا وقت آئے اور اس وقت میں اس کو توڑنے کا موقع نہ ملے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے پھر چونکہ جن کا سارا معیشت کا مزار کاروبار سارے کا سارا باغ کے اوپر ہے اب سال بیت چکا ہے تو پہلے سے کوئی جو بھی کمایا ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے نئے کی امید ہے یہ سارے حالات ہیں تنگ دستی ہے پریشان حالی ہے سخت گرمی ہے مصیبتیں ہیں ایسے وقت میں سخت حکم دیا جا رہا ہے کسی کو پیچھے نہیں رہنا اور میں عرض کر چکا کہ پہلی مرتبہ یہ جنگ ہے کہ جس میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہوتا تھا کہ تیاری کسی اور علاقے کی ہوتی تھی دکھایا کوئی اور جاتا تھا آج سیدھے بتایا جا رہا ہے فلاں جگہ جا رہا ہے اس کی تیاری کرنی ہے سفر بھی بہت لمبا ہے بہت لمبا سفر ہے اور ریگستان ہی ریگستان ہے ریتیلے علاقے سے گزرنا ہے ان حالات کا سامنا کرایا جا رہا ہے ایمان والوں کے زبردست امتحان کے لیے اس طبقے کو آپ پکا کر کے بھٹی سے تیار کرنا ہے اور یوں سمجھیے کہ یہ آخری امتحان ہے زندگی کا ان حالات میں یہ حکم دیا گیا اس لیے وہ کتنی بڑی طاقت ہے اس سے ٹکرانا کیوں ضروری ہے اس کی اہمیت قرآن نے اتنی زیادہ نہیں بیان کی جتنی کہ اس کی بیان کی کہ دیکھیے اس موقع پر کون جان چراتا ہے کون بہانے کرتا ہے کون اللہ کے دین سے پیچھے رہنے کے لیے تلاش کرتا ہے وغیرہ رزالی کا اور اسی میں ایمان والے اپنے ایمان کو ناپ سکتے ہیں کہ وہ کس معیار پر ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں ایک بات اور سمجھ لیجئے اس کے بعد ترجمہ شروع کرتے ہیں ظاہر ہے منافق بھی کلمہ پڑھتے ہیں ظاہری طور پر ایمان والوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو دیکھنے میں تو وہ بھی مسلمان ہیں کئی جگہ ان کو خطاب ایمان والوں سے ہی کیا جائے گا لیکن مراد وہی ہوں گے ایمان والے نہیں ہوں گے مراد اس سے اس لیے ذہن ادھر نہ جائے بالکل بھی کہ کیا صحابہ ایسا کر رہے تھے بالکل نہیں کر رہے تھے یا ایوہ الذین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو مالکم انفرو فی سبیل اللہ مالکم تم کو کیا ہو گیا اذا قیل جب کہا جاتا ہے لکم تمہارے لیے انفرو نکلو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اس ساقل تم الالارض تم بھاری ہو جاتے ہو تم بوجھل ہو جاتے ہو الالارض زمین کی طرف ایسا لگتا ہے کہ وزنی ہو ٹانگیں ہل نہیں رہی ہیں تمہارے قدم جم جاتے ہیں زمین کی طرف آ تم بالحیات دنیا کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر من آخراتی آخرت کے مقابلے میں کیا یہ مان لیا جائے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ تم نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کے مقابلے میں اگر ایمان والے مخاطب ہیں تو ان کو بھی ڈانٹ ہے اتنی تربیت ہو چکی ہے مکہ میں اور پھر مدینہ میں اور اتنی اتنی تمہیں قربانیاں دی گئی ہیں کیا ہو گیا تمہیں سفر کو لمبا دیکھا اس وجہ سے گرمی سخت ہے اس وجہ سے میوے پک چکے ہیں اس وجہ سے اور سفر میں جانے کے لیے سامان نہیں اس وجہ سے فما متاع الحیات دنیا تو نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں اللہ قلیل مگر تھوڑا سا کیا ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ چار دن کی زندگی چار دن کی بہاریں اور اس کے بعد آخرت کے وہ لمبا زمانہ جو نہ ختم ہونے والا قبر سے شروع ہو کر محشر سے گزرتے ہوئے پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ہے کیا اور پھر دوسری ڈانٹ اور یہ تو سخت ڈانٹ ہے وہ کیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا دین اس کا محتاج ہے کان کھول کر کے سنے اس کا دین کسی کا محتاج نہیں کوئی کہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو شاید اس دین میں بڑی برکت آ گئی اور دین میری وجہ سے مضبوط ہو گیا کوئی کہے میں نے جان یا مال کی قربانی دی دین کسی کا محتاج نہیں اللہ تنفرو اگر تم نہیں نکلو گے جو عزب کم اللہ تم کو عذاب دے گا سزا دے گا زبردست عذاب عذابا علیما دردناک عذاب وہ قَوْمًا غَيْرَكُمْ قومن اور وہ بدلے میں لے آئے گا قومن غَيْرَكُمْ تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو ولا تجرو حشیا اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکو گے کیا بگاڑ سکو گے تم اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے دوسروں کو کھڑا کروں گا وہ دین کا کام کریں گے مکہ والے سمجھتے تھے کہ شاید دین ہمارا محتاج ہے مدینہ والے کھڑے کر دیے گئے بڑے بڑے وڈیرے اور مالدار سمجھتے تھے دین ہمارا محتاج ہے غلاموں اور باندیوں کو اور ملازموں کو پروردگار نے وہ سوچ عطا فرمائی جو دنیا کے مالداروں کے دماغ میں نہیں آئی ولا تذر ہوشی اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکو گے وہ کل شعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کیا سمجھتے ہو تم اس کا دین تمہارا محتاج یہ منافقین کو ڈانٹا جا رہا ہے اللہ تنسرو اگر تم اس کے دین کی مدد نہیں کرو گے ان لا تنصرو اگر تم اس کے دین کی مدد نہیں کرو گے تنصرو ہو اس کی مدد نہیں کرو گے اللہ کی اللہ دین کی مدد کرنے کو کہتا ہے میری مدد یہ بہت مبالغہ اگر تم اس اور یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ تنصرو ہو اگر تم نہیں مدد کرو گے ان کی یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین بھی مراد ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو سکتے ہیں لیکن اگلے لفظ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لینا زیادہ مناسب ہے اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے فقط نصرہ اللہ تو اللہ مدد کر چکا ہے ان کی اخراج اللہ جین کفر جب نکالا تھا ان کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ثانیت یک اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے صرف دو تھے سارے صحابہ مدینہ جا چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چند تھے جب سفر شروع ہوا تو آپ دو میں سے دوسرے ایک ابو بکر صدیق اور ایک آپ ہما فل گھار یاد کرو اس وقت کو جب وہ دونوں غار کے اندر تھے عز یقول لا تحزن یاد کرو اس وقت کو جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن غم ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے بتاؤ اس دن کس نے دین کی مدد کی تھی آپ میں سے تو کوئی تھا نہیں اللہ کے حبیب تو دو میں سے دوسرے صرف آپ کے ساتھ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ راخذی اندر کے کالے وہ نوز باللہ انہوں نے یہاں تفسیروں میں لکھا کہ ابو بکر صدیق نوز باللہ زور سے کہہ رہے تھے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے لیکن اللہ جزائے خیر دے ان مفسرین کو جنہوں نے فرمایا کہ لا تحزن عربی کا لفظ کہا ہی اس کے لیے جاتا ہے جب آدمی کو دوسرے کی وجہ سے فکر ہو اپنا نہیں سورہ یوسف میں آ رہا ہے وَإِنِّي لَا يَحْزُنُنِي اور مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ میں اس کی وجہ سے گھبرا جاؤں گا تو حضرت ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا غم ہے اور عرض بھی کیا حدیث کی کتابوں میں ہے عرض کیا ابو بکر صدیق نے کہ میرے محبوب اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ذرا سا نیچے کو سر کریں گے اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو سیدھی ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی اور مجھے تو اپنا کوئی ڈر نہیں لیکن آپ اگر خدا نہ کرے آپ کو دیکھ لیا انہوں نے اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی تو پھر کیا بنے گا لا تحزن آپ نے فرمایا غم نہ کر ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جو دو نہیں بلکہ تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے اور اس موقع پر جو ڈانٹا گیا کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں غار کے اندر بھی دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ابو بکر جاتے ہیں پروردگار آج کے دن کسی سے بھی سیکورٹی کا کام لے سکتا تھا مگر کس سے لیا گیا کبوتری سب سے کمزور اور مکڑی کے جالے سے مکڑی کا جالا سب سے کمزور سمجھا جاتا ہے ان اوہن البیوت خود قرآن کریم کہتا ہے سب چیزیں گھر بناتی ہیں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے مکڑی کا جالا لیکن اللہ نے اس سے آج کام لیا انسانوں کو دکھانا ہے دین کسی کا محتاج نہیں ہے آپ تین دن تک یہاں رہے کسی کو نہیں معلوم ہو سکا فن ذل اللہ سکینت علیہ پھر اتارا پروردگار نے ہو اپنے خاص اطمینان کو علیہ ان پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آئی ہو اور مدد کی ان کی بھی جنود ان ایسے لشکروں سے لم ہوا جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا کیا لشکر تھے کوئی نہ کوئی طاقت تو تھی کہ مکہ والے تلاش کرتے کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے وہ نقش قدم دیکھنے کے بہت ماہر تھے لیکن ان کو پاؤں بھی نہیں نظر آئے وہ غار کی طرف دیکھ بھی نہ پائے اور قریب پہنچ کر کے اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں دوسری جانب تلاش کرتے ہیں یہاں تو کسی کے ہونے کی امید بھی نہیں اس لیے کہ آگے بڑھے تو آگے سے ایک کبوتری اڑی اس نے انڈے دیے ہوئے کہا اگر کوئی اندر جاتا تو کبوتری بیٹھی رہتی یہاں اور مکڑی کے جالے لگے ہوئے اگر کوئی اندر جاتا تو جالے ٹوٹ نہ جاتے یہ جالے لگنا اور کبوتری کا انڈا دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے لم تروہا ایسے لشکر تھے جن کو تم نے نہیں دیکھا پھر کیا ہوا كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا وفلا اور کر دیا پروردگار نے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا تھا سفلا نیچے ان کے منصوبے فیل ہو گئے ان کے پلان فیل ہو گئے وہ اللَّهِ اللہ اور اللہ کا بول بالا ہو گیا اللہ کی بات وہی اونچی ہو گئی اللہ کا فیصلہ وہی کامیاب ہوا اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ خیریت سے رہیں اور پھر خیریت سے مدینہ تشریف لے جائیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ منصوبہ کامیاب ہوا ان کے منصوبے سب فیل ہو گئے وَقَلِمَةُ اللَّهِ اللہ اور اللہ کی بات وہی سر بلند ہے واللہ عزیز اور اللہ غالب ہے اب پتہ چلا کیسا غالب ہے اس کا پیمبر اکیلا رہتا ہے صرف ابو بکر صدیق ساتھ ہیں سارے مکہ کے دشمن موجود ہیں مگر کوئی تکلیف نہیں دے سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی چارپائی پر سو گئے اکیلے ہیں ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکے غصے کی وجہ سے کھینچ کر کے باہر تک لایا ابو جھیل حضرت علی نے فرمایا کہ میں کوئی ٹھیکے دار ہوں ذمہ دار ہوں کون کہاں گیا میں تو سویا ہوا مجھے تو معلوم نہیں دیکھ لو کہاں گئے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کر سکے یہ ہے واللہ عزیز اللہ غالب ہے حکیم حکمت کے ہے حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کبوتری انڈا دے دے اور مکڑی جالا لگا دے اور انسان دیکھ لیں کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کیسا کرتا ہے جب دین کے لیے قربانیاں دینا صرف انسانوں کے فائدے کا کام ہے اللہ کا اس میں کوئی نفع نہیں ان تو نکلو انسانوں نکلو اے ایمان والو ایمان کا دعویٰ کرنے والو خفافن چاہے تم ہلکے ہوں وسیفال اور چاہے تم بوجھل ہوں بھاری ہوں ایسے زبردست الفاظ استعمال کیے ہلکے ہوں تمہارے پاس خرچہ کم ہے تب بھی نکلو اور زیادہ ہے تب بھی نکلو اور تم اگر صحت مند ہو تب بھی نکلو اور اگر چل سکتے ہو مگر بیمار ہو کمزور ہو تب بھی نکلو ہر حال میں نکلو تم اور امت نے تو اس سے بھی آگے بتا دیا کہ اگر اس طرح کے حالات پیش آئے تو تخرج المار بغیر اذن زوجیہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر پھر نکلے گی میدان میں اگر اس طرح نفیر عام ہو جائے کہ سب کو نکلنا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نکلو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں بھی اموالکم اپنے مالوں کو لے کر اور اپنی جانوں کو لے کر یہ کوئی فوج نہیں ہے جس میں بھرتی ہو کر تم پیسے کماؤ سب کچھ اپنا لے کر کے نکلو اللہ کے راستے میں نہ سبیل نہ وطن کے راستے میں نہ علاقے کے راستے میں نہ نہ کسی خاندان کے راستے میں نہ پیسہ کمانے کے لیے نہ اپنی شہرت کے لیے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو نکلو بظاہر نکلنا بہتر نہیں ہے جان چلی جائے گی اس میں یہ جانا ہی یہ جان دینا ہی بہتر ہے اور بچا کر کے رکھنے میں نقصان ہے لو وسفر قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم سفر لو کان اگر ہوتا وہ کون جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں قربانی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہوتا عرضاً قریباً قریبی ملنے والا سامان اگر لوگوں کو یہ لگتا کہ بس یہاں غنیمت مل جائے گی تھوڑا دور جانا ہے وہ سفر ان اور سفر ہوتا درمیانی میں عرض کر چکا کہ کتنا لمبا سفر اس راستے کے اعتبار سے نو سو کلومیٹر کے قریب اور راستہ بھی کیسا صرف ریگستان صرف ریگ ریت ہی ریت کوئی راستے میں بستیاں نہیں جنگل ہی جنگل ایسا راستہ ہے پانی کا انتظام نہیں اور تپتی ہوئی دھوپ جلانے والی انسانوں کو اگر یہ ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے چلتے کون وہ جو اندر سے کالے ہیں دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا مگر ایمان کے تقاضوں پر نہیں اترتے ولیکن بعدت علیہم الشقہ ولیکن لیکن بعدت دور پڑ گئی علیہم ان پر الشقہ تو مسافت شقہ شق جمع مسافت یہ جو سفر ہے شقہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان جانے کا ارادہ کرے جہاں جانے کا ارادہ کیا گیا وہ جگہ بہت دور پڑ گئی اس لیے اب یہ بہانے تلاش کریں گے کیا کریں گے اب اب پتہ چلے گا ایکسپوز ہوں گے کون کتنے پانی میں ہے سب کہتے ہیں ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں پکے دیندار ہیں آؤ ذرا امتحان دو وہ سیخ نفون اور ہم قریب و قسمیں کھائیں گے اللہ کی لو استطعنا اگر ہم طاقت رکھتے خرج نامہ تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ یہ کب قسمیں کھائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو یہ جا کر عذر کریں گے اور وہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جو جاتے وہ عذر نہیں کرے گا اپنے اندر اندر خوش ہو رہے ہیں کہ رومی حکومت سے لڑنا ہے کوئی کھیل تماشا تھوڑا ہے اب تک تو عرب کے قبائل سے لڑتے تھے اب تو اب تک عام لوگوں سے لڑائی تھی اب ایک ریگولر آرمی سے لڑنا ہے اور آرمی بھی کتنی دو لاکھ اس سے لڑائی ہونی ہے ایک بھی زندہ واپس نہیں آئے گا اس لیے انہوں نے کہا اجازت کس لیے لینی ہے یہ مر جائیں گے ہی اجازت کس لیے لینی ہے ضرورت کیا اجازت کی ایک وہ طبقہ بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپسی میں آ کر کے عذر کر رہا ہے ان قریب یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے باللہ ہی اللہ کی اگر ہم کو طاقت ہوتی ہم ضرور نکلتے محکم تمہارے ساتھ ہے مسلمانوں یوہ لکون یہ یا اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انہم لکاذبون بے شک یہ جھوٹے ہیں کیسا زبردست امتحان اللہ اکبر اب معلوم ہوا اس آیت کی حقیقت جو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ کیوں اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دی جاتی ہے تاکہ اور کچے اور پکے کا پتہ چل جائے کون کتنے پانی میں ہے اتنی مصیبت اتنی مشقت میں سفر کرنا ہے انہوں نے آ کر کے عذر بہانے کیے اعلان عام ہوا چلو سب اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ ان کے نام بھی ایک رجسٹر میں لکھنا مشکل ہو گیا کتنے لوگ گئے تھے مختلف روایتیں تیس ہزار سے لے کر کے ستر ہزار تک کی کتنے صحابہ کرام گئے بخاری شریف کی روایت ہے لوگ اتنے زیادہ تھے کہ آپ کو کسی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا کون پیچھے رہ گیا لم یونکل جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی وہی نازل نہیں ہوتی تھی یہ اہم موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو عالم الغیب کہتے ہیں جب تک وہی نہیں نازل ہوتی تھی بخاری کے الفاظ ہیں تب تک آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ کون پیچھے رہ گیا ہے اس موقع سے منافقوں نے فائدہ اٹھایا آ کر کے عذر بہانہ کرنے لگے آپ بھی جو جو عذر کرتا جا رہا اس کو دیتے جا رہے ہیں چھٹی کسی اور جھوٹے بہانے کوئی کہتا ہے کہ میں تو بالکل آپ کے آگے آگے ہوتا لیکن کیا بتاؤں میری بوڑھی ماں ہے اور بس مری چاہتی ہے میں اگر چلا گیا تو اس کا جنازہ کون پڑھائے گا کون اس کو دفن کرے گا کوئی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے کوئی اور بہانے کر رہا ہے کوئی اور بہانے کر رہا ہے آپ چھٹی دیتے جا رہے ہیں اس چھٹی دینے کو پروردگار نے فرمایا کہ آپ نے تو چھٹی دے دی کیونکہ آپ کا مزاج نرم ہے لیکن آپ کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی فائدہ کیا ہوتا کائنی کو تو ننگا کرنا ہے اب آپ نے چھٹی دی تو یہ لوگوں کے سامنے ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم کیوں رہ گئے اس لیے رہ گئے ہم کو چھٹی دے دی گئی ہے ورنہ ہم تو سب سے پہلے پہنچتے میدان میں اور اگر آپ چھٹی نہ دیتے یہ جب تب بھی رہتے لیکن تب پتہ چلتا ان کی منافقت سامنے آ جاتی سب کے سامنے ہو جاتے ننگے ہو جاتے ہیں آپ نے چھٹی نہیں دینی تھی لیکن یہ نوز باللہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا البتہ آپ نے ایک اشتہاد کیا دے دے چھٹی آپ کی نرم مزاجی ہے اس لیے پروردگار چھٹی کیوں دی اس کو بعد میں بیان کرتا ہے اور معافی کی بات پہلے کہتا ہے عف اللہ عن کا معاف کر چکا اللہ آپ کو معاف کر دیا اللہ نے آپ کو ہوئی کیا بات جس پر معافی کی بات ہے لما عظیم تلحم آپ نے ان کو چھٹی دی کیوں حتا یتبین لك الذين صدقوا چھٹی نہ دینے سے فائدہ کیا ہوتا حتا یہاں تک کہ یہ واضح ہو جاتے سامنے آ جاتے آپ کے الذين صدقوا وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا تھا جب کلمہ پڑھا تھا سچا پڑھا تھا دل سے پڑا تھا ان کے دل میں ایمان ہے وہ تعلم القاذبین اور آپ جان جاتے جھوٹوں کو کون جھوٹ بول رہا ہے جو اندر سے ایمان والا ہے ہی نہیں صرف دکھانے کو مسلمان یہ کیسے پتا چلے گا کہ پکا کون ہے اور کچا کون ہے اور آپ کے سامنے واضح کیسے ہو جائیں گے دو آیتیں اور غور سے لا کا الذين يؤمنون بالله کا اس طرح پتہ چلے گا لا تعزین کا اجازت نہیں مانگ سکتے آپ سے الذين يؤمنون بالله وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں والیوم الاخر جو اللہ کو مان چکے ہیں والیوم الاخر اور جو آخرت کے دن کو مان چکے ہیں وہ چھٹی مانگے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جیسے شمع جلے اور پروانہ کہے کہ آج تو فرصت نہیں ہے آج سر میں درد ہے کل جائیں گے جلنے کے لیے نہیں جب شمع جلتی ہے پھر پروانہ رہ نہیں سکتا ہے پیچھے اللہ کا حکم آئے اور پھر جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ بہانے بنائے اور پیچھے رہے آئیں جاہدو بھی ام اس بات سے پیچھے رہنے کے لیے چھٹی نہیں مانگ سکتے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں بھی ام اپنے مالوں کے ذریعے سے وان خسیم اور اپنے جانوں کے ذریعے سے واللہ علیم بالمتقین اللہ جانتا ہے تقوی والوں کو کون کون متقی ہیں کس کے دل میں ایمان ہے اللہ کو پہلے معلوم ہے سب معلوم ہے لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ ننگے ہو جاتے دوسرے دوسروں کے بھی سامنے آ جاتے چھٹی کون مانگتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے دین کا کیا تقاضا ہے ایمان والے کو کس طرح دیندار مانا جائے وہ کس طرح اللہ کے دین کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار رہے یہ مانگیں گے چھٹی انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں چھٹی آپ سے وہ مانگتے ہیں لا يؤمنون بالله جو اللہ پر ایمان رکھتے ہی نہیں اللہ کا حکم اور ٹال مٹول کریں اور بہانہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں وہی کریں گے لا یؤمنون باللہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں والیوم یوملہ اور جو آخرت کو وہ نہیں مانتے ورتابت ہر اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں ابھی ان کو یقین نہیں آخرت کا جس کو یہ معلوم ہے مجھے مالک الملک کے سامنے پیش ہونا ہے وہ اس کے ایک طرف کہتا ہے کہ میں اس کے دین کو مانتا ہوں اور پھر دین پر عمل کرنے کے لیے چھٹیاں مانگتا ہے اور بہانے تلاش کرتا ہے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ ردو ان کے دلوں میں شک ہے یا اپنے شک میں ہی یہ ترددون چکر کاٹ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا حضور ہم تو بالکل تیار تھے لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہاں جنگ نہیں ہوگی یہ حیرت کی بات ہے کہ وہاں جنگ نہیں ہوئی اتنے سخت طریقے سے حکم دیا اور میں اصل میں آزمانا تھا جنگ ہوگی نہیں وہاں لگ معلوم میں جنگ نہیں ہوگی لیکن آزمائش ہے امتحان لینا ہے کچے اور پکے الگ کرنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال وشال فرما دینا ہے دنیا سے پردہ فرما لینا ہے تو پھر ابھی تک ان کو ایکسپوز نہ کیا جائے ظاہر نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی ہم بھی بڑے پکے تیار تھے اگر اور کسی نے کہا کہ بالکل تیاری پوری تھی لیکن کیا بتائیں کہ لاسٹ میں کچھ ایسا ہوا ویسا ہوا اس لیے جا نہیں سکے فرمایا یہ بھی جھوٹے ہیں کیوں ایک مہینہ پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے اگر ان کو جانا تھا تو انہوں نے تیاری کتنی کی تھی عید الحمد مست جو پچھلی صورت میں کہا گیا تھا کہ تم تیاری کرو جتنی تمہیں طاقت ہو انہوں نے کتنی تیاری کی تھی جو آدمی یہ کہے کہ میں دین پر عمل کے لیے تیار تھا تو بتاؤ کیا تیار تھا کیا تیاری کر کے رکھی تھی لو الخروج اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا له عدہ تو تیار کیا ہوتا انہوں نے اس کے لیے نکلنے کے لیے عدتا سفر سامان تیار کیا ہوتا سفر میں جانے کے لیے عدتا جمع عدت سفر کا سامان تیار کیا ہوتا گھوڑا تیار کیا ہوتا سفر کا خرچہ تیار کیا ہوتا راستے کے لیے کھانا تیار کیا ہوتا تو تیار تو کچھ ہوا نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیار تھے جھوٹ بول رہے ہیں معاملہ کیا ہے اگلی بات بہت ترقی اللہ اکبر جس کا مال اللہ کے راستے میں نہ لگے جس کی جان اللہ کے راستے میں نہ لگے جس کا وقت اللہ کے راستے میں نہ لگے وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں بھی بڑا چلاک ہوں مسلمان بھی بنتا ہوں روزے بھی نہیں رکھتا ہوں پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا ہے مسلمان بنا ہوا ہوں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو بڑا چلاک ہوں اور جان کی قربانی کیا مال کی قربانی کیا اس کا تو مجھے خیال بھی نہیں آج تک دمڑی نہیں دے سکا اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں ان کا ایمان چھوٹا ہے ان کا نہ مال اس کے ہاں قبول ہے نہ جان ان کے ہاں قبول ہے نہ وقت اس کے ہاں قبول ہے جس کا مال نہیں لگ رہا ہے اس کا مطلب وہ قبول نہیں اللہ کے ہاں وہ لائق ان اللہ اور لیکن پسند نہیں کیا اللہ نے ان ان کا جانا ان کا نکلنا اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کھوٹے لوگ ہو کھوٹے کیوں جائیں سچے ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے ان کو پسند ہی نہیں کیا جو مسجد میں نہ آئے ہیں جو اس کا مال اللہ کے راستے میں نہ لگے جس کی جان نہ لگے اللہ پسند نہیں کر رہا اللہ اکبر سب تو اللہ نے جما دیا ان کو دو جمانا ہوتا ہے ایک میدان جنگ میں جمانا ہوتا ہے وہ تے کے ساتھ ہوتا ہے سب باتا اور ایک ہوتا ہے بزدل بنا دیا ڈرا دیا کہ گھر میں بیٹھے رہو چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ اللہ کے راستے میں تمہاری ضرورت نہیں تم کھوٹے ہو اس کو کہا جاتا سب باپ تو اللہ نے روک دیا ان کو وکیلا اور کہا گیا اقعدوا کا القاعدین بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تمہیں کیا حق ہے میرے راستے میں جانے کے لیے تم تو لنگڑے لولے اور جو اپاہج قسم کے لوگ بیٹھے رہے گھر کے اندر ان کے ساتھ بیٹھے رہو ولو خَرَجُوا ام فی کم ماں جادو کم اللہ فرماتا ہے ایمان والو شکر کرو یہ نکلے نہیں اگر نکلتے تو کیا کرتے فتنہ کرتے فساد کرتے یہ اندر کے کھوٹے انہوں نے کون سے کارنامے انجام دینے تھے ولو وَلَوْ خَرَجُوا اگر وہ نکلتے فیکم تمہارے بیچ مَا زَادُوكُمْ تو نہ اضافہ کرتے تمہارے اندر نہ تم کو زیادہ کرتے اللہ خبالہ مگر نقصان دینے میں خرابی میں خرابی پیدا کرتے نقصان پیدا کرتے تمہیں پریشان کرتے اور کیا کرتے ووظ او خلحال اور وہ ضرور گھوڑے دوڑاتے تمہارے بیچ میں گھوڑے دوڑانے کا مطلب یہ محاورہ ہے اوزا یو کلس بنیادی طور پر کہا جاتا اونٹ کے دوڑانے کو پھر گھوڑے دوڑانے کو بھی کہا جانے لگا لیکن کس موقع پر بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کے خلاف سازشوں کے پلان بناتا ہے تدبیریں کرتا ہے اور اس کے خلاف مشورے کرتا ہے منصوبے گانٹتا ہے کہ اس کو کس طرح پریشان کروں کس طرح نقصان پہنچاؤں جاؤں وَلَا ہو خِلَالَكُمْ وہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے بیچ میں اچھا ہوا نکلے نہیں وَيَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَا کیوں گھوڑے دوڑاتے یب ہو فتنے کو تلاش کرتے ہوئے کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کو تلاش کرتے ہوئے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے بیچ میں سمعون لہم بہت زیادہ سننے والے ہیں ان کے لیے ان کے لیے تمہارے بیچ میں سننے والے ہیں اس کے دو معنی کیے گئے ایک معنی یہ کہ یہ تو اندر سے بڑے کالے ہیں بہت چھوٹے ہیں لیکن تمہارے بیچ میں کچھ اتنے بھولے بھالے اور سیدھے سادے ایمان والے جو ان کی بات ابھی بھی مان لیتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے بےچارے پتہ نہیں کیا پریشانی آئی ہوگی بےچاروں کو یہ بےچارے ہیں تمہارے بیچ میں ہیں کچھ سادے لوگ جو ان کی باتیں سن لیتے ہیں اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ نہیں سارے منافق تقریباً اکثر منافق نہیں آئے اکتا دکا منافق آئے بہت تھوڑے چند ایک لوگ آئے آگے ان کا ذکر آ رہا ہے یہ جو لوگ آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں تمہارے بیچ میں اور کان لگا لگا کر کے باتیں سنتے رہتے ہیں تاکہ پیچھے اپنے آقاؤں کو پہنچائیں کہ وہاں کیا مشورہ ہو رہا ہے اور تمہارے بیچ میں ان کے جاسوس بھی ہیں دوسرے معنی واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو لقد ابتغوا الفتنة ولقد ابتغوا الفتنة من قبل اور یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نکلتے تو فتنہ تلاش کرتے یہ تو اس سے پہلے کر چکے ہیں انہوں نے خندق کے موقع پر کیا انہوں نے عہد کے موقع پر کیا انہوں نے غزوت ذات السویق کے موقع پر کیا انہوں نے کس کس موقع پر نہیں کیا ہے ہر موقع پر جب بھی تمہارے ساتھ گئے فتنہ اور فساد تلاش کرتے رہے لقد لقد ایک تھا انہوں نے تلاش کیا تھا الفتنہ تھا فتنے میں ڈالنے کو آزمائش میں ڈالنے کو من قبل اس سے پہلے وقلبوا لك الامور اور اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو معاملات کو پلٹ دیا تھا آپ کے لیے جب ایک ہزار میں سے تین سو لوگ اچانک الگ ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر تو یہ تو معاملہ پلٹ گیا تھا یہ تو پورے لوگ تمام لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ غزوہ خندق میں جب پیچھے سے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر سازش کی اور پشت میں چھرا گھونپا تو انہوں نے تب معاملات کو پلٹ دیا تھا حتی جا الحق یہاں تک کہ حق آ گیا اور ان کی سازشیں فیل ہو گئیں وظہر امر اللہ اور اللہ کا حکم غالب آ گیا وہم ہوں اور وہ ایسا پسند نہیں کرتے تھے نہ وہ خندق میں پسند کرتے تھے نہ عہد میں پسند کرتے تھے مگر ایسا ہو کر رہا یہ سب باتیں منافق تو آج ہیں نہیں کسی کو ہم نشان کر کے کہہ سکتے ہیں فلاں منافق ہے یہ باتیں مجھے اور آپ کو سنائی جا رہی ہیں یہ کام جو شخص کر رہا ہے اس کا مطلب ایمان نہیں ہے اس کے اندر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ کھوٹا ہے اندر سے اور ایک ان کی بڑی گندی بات اور کہا کہ ہاں مسلمانوں میں آئندہ بھی ایسے ہوں گے قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان کو پوچھو کہ تم کیوں نہیں کام کرتے ہو دین کا کہتے ہیں کیا بتائیں خام خام میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مسلمان بدنام ہو جائیں تو کیوں نہیں چاہتا ہے کہ بھئی مسلمانوں جیسی شکل بنائے کہتے ہیں ہاں بڑے لوگ دیکھیں میں نے بڑے بڑے جبے لگائے ہوئے اور پگڑیاں باندھی اور لمبی داڑیاں جھوٹ بولتے تھے اچھا تو تو نے اس لیے یہ شکل بنائی تاکہ جتنا مرضی جھوٹ بولے تجھے کوئی پوچھ نہ سکے بالکل یہی بات اسی طرح کی بات اس دور کے منافق بھی کہتے تھے کیا کہتے تھے ایک منافق کا نام تھا جد ابن قیس اس کو کہا کہ تو کیوں نہیں جاتا کم وقت کہنے لگا اور عام آدمی سے نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے میں عاشق مزاج قسم کا آدمی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ رومیوں کو میں دیکھوں اور ان کی عورتوں پر عاشق ہو جاؤں تو میں بے دین ہو جاؤں گا تو پھر اس کے ذمہ دار آپ بن جائیں گے اس لیے آپ مجھے مت جانے دیں ساتھ یہ نقشہ کھینچا قیامت تک آنے والے اندر کے کھوٹے جن کو کہا جاتا ہے یہ دین کا کام کرو کہتے نہیں نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے خواب خواب مجھے پھنسانا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے میرے سے روزہ رکھا نہیں جائے گا پھر دوپہر کو میں توڑ دوں گا سبحان اللہ یہ بالکل اسی کا نقشہ وہ مین ہوں اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اور یہ جات ابن قیس کا تو صرف نام لیا گیا مین من یقول یہ انداز بتاتا ہے ایک نہیں بہت سارے تھے ایسے وہ کہتے ہیں ایزن لی اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے ولا تفتنی اور مجھے فتنے میں مت مبتلا کیجئے الا فی الفتنہ سقطوا سنو یہ فتنے میں گر چکے ہیں یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں جی میں اس لیے شکل نہیں بناتا ہوں کہ پھر کہیں میں جھوٹ نہ بول دوں تو جھوٹ بول رہا ہے فتنے میں تو پڑ چکا ہے یہ اللہ کے راستے سے پیچھے رہنا اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے فتنے میں تو یہ گر چکے ہیں وہ ان جہنم الم بالکافرین اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو ان تصب کا حسن تم ایک اور پہچان بھی ان کی ہوگی منافقوں کی اس طرح بھی پہچانے جا سکتے ہیں ان کے چہروں پر نظر رکھو جب مسلمانوں کو کوئی اچھی حالت پیش آئے پھر دیکھو ان کے چہرے اور مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو پھر ان کے چہرے دیکھو اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی حالت پہنچتی ہے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں ہو یہ ملنا تو کامیاب ہو گئے اچھا ہم تو سوچ رہے تھے سارے مریں گے یہ تو سارے نہیں مرے اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے چہروں پر حشاش بشاش مسکراہٹ ان کے چہروں کی سرخی ان کے چہروں کا غازہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے ان تصب کا حسنت ان تو ہوں اگر پہنچے گی آپ کو حسنت ان کو اچھی حالت تو ہوں تو ان کو بری لگتی ہے وہ ان تصب کا اور اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہنچتی ہے مصیبت ان کو مصیبت بری حالت پریشانی کی حالت تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا پولو کہتے امرنا ان قبل یقیناً ہم نے تو لے لیا اپنا معاملہ پہلے ہی کہتے ہیں ہم بڑے چلاک لوگ تھے ہم گئے نہیں دیکھو ڈنڈے پڑے مسلمانوں کو مارے پڑے ہم کتنے چلا ہم ادھر گئی نہیں پہلے سے سائڈ پہ بیٹھے رہے وہ یہ اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں وہ ہم فریحون اور وہ اترا رہے ہوتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا بڑا کارنامہ انجام دیا دیکھو ہم گئی نہیں ادھر سے کھسک گئے اور ان کو پڑی مارے مارے پڑی اس سے پتا چلا کہ تم اندر سے کھوٹے ہو وہ الا ما بنا الله اللہ آپ فرما دیجئے تم کس کے منتظر ہو ہمارے لیے کہ ان پر کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے ہم پر جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا آئے گا اور جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوگا ہم راحت کے بجائے اس مصیبت پر زیادہ خوش ہوں گے ایسی راحتوں سے بہتر ہزار کلفتیں کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے نہیں لن بنا آپ فرما دیجئے نہیں پہنچے گی ہم کو اللہ ما كتب اللہ لنا مگر وہ جو اللہ نے لکھی ہمارے لیے مولانا وہ ہمارا کارساز ہے وہ ہمارا مولا ہے وہ جو ہمارے لیے لکھتا ہے ہم اس پر خوش ہیں واحل المؤمنون اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين اور سنو منافقو تم ہمارے بارے میں کیا انتظار کرتے ہو تم سوچتے ہو ان پر مصیبت آئے گی تو خوش ہوں گے تم جس کا بھی انتظار کرتے ہو وہ بہتر ہی ہے تمہیں کیا انتظار ہے یا تو تمہیں یہ انتظار ہے کہ مر جائیں گے سارے تو مر جائیں گے تو شہید ہوں گے نا اس سے بلند کوئی مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے اس سے بلند کیا مرتبہ ہو سکتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی کو جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی پروردگار پوچھے گا کوئی اور چاہیے کہے گا میرے مالک تم نے ساری نعمتیں دے دی اب اور کیا چاہیے حدیث میں ہے کہ جب اس کو لگے گا کہ پروردگار اب بار بار پوچھتا ہے چھوڑے گا نہیں بتانا ہی پڑے گا دل کی بات تو وہ کہے گا پروردگار بس وہ جو تیرے راستے میں قربانی دیتے ہوئے مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے اللہ فرمائے گا کہ وہ نہیں مل سکتا ہے یہاں تو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو اس سے بہتر کون سی چیز ہے اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم واپس آئیں گے مال غنیمت لے کر اس سے بہتر کون سی چیز ہے قل هل تربصون آپ فرما دیجئے تم نہیں انتظار کرتے ہو بنا ہمارا احد الحسنین مگر دو اچھی باتوں میں سے ایک بات کا کون سی دو اچھی باتیں یا تو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں اور یا واپس آئیں وہ نش نا اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں یصیبکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ مبتلا کرے مصیبت ڈالے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ پہنچائے تم کو بھی عذاب ہن کوئی من عندی ہی اپنی طرف سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی ناگہانی آفت آئے گی اور آ کر کے رہے گی یا تو اللہ کی طرف سے براہ راست آئے گی او بھی اے دینا یا ہمارے ہاتھوں سے آئے گی ہمارے ہاتھوں سے کیسے آئے گی جب تک تم منافق ہو کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہو ہمیں اجازت نہیں تم سے جنگ کرنے کی لیکن ممکن ہے کہ تمہارا اندر کا نفاق تشت ہو جائے اور تمہارا کفر سامنے آ جائے پھر اللہ ہمیں حکم دے دے کہ اب ان کی گردنیں مروڑو او آئی دینا یہ ہمارے ہاتھوں سے فتح تم بھی انتظار کرو انا معکم سون ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں قل انفقوا تو او کرها لن يتقبل منكم منافقوں نے اس موقع کے اوپر کچھ صدقہ خیرات کرنے کی بھی کوشش کی چندہ دینے کی بھی کوشش کی اور مگر کس لیے کر رہے تھے صرف اس لیے جان بچ جائے اور پتہ چلے ہم بڑے مخلص لوگ ہیں قل انفقوا آپ فرما دیجیے تم خرچ کرو تو طائعین خوشی کے ساتھ او کر ہن ناپسند یعنی مصدر ہے من حال بن رہا ہے اس فائل کے معنی میں یا ناپسند کرتے ہوئے لن تخم منکم ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا تمہاری طرف سے انکم اس لئے تم کنتم قوما فاتقین بے شک تم فرما برداری سے نکل جانے والے لوگ ہو جیسے مرضی کرو نہیں قبول کیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے اندر چھپا ہوا کفر موجود ہے اور تم جو خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی صرف اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ دیکھ لیں یار میں پیچھے نہیں رہا میں بھی ساتھ رہا ان کے اللہ کے ہاں کوئی اس کا ثواب نہیں وَمَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اور نہیں روکا ان کو اس بات سے کہ قبول کیا جائے ان کی طرف سے ان کے دیے ہوئے خرچے کو صدقے کو الا انہم کفروا باللہ مگر اس بات نے منع کیا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ وہ بھی رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولا یاتون نسالہ اور وہ نہیں آتے ہیں نماز کے پاس الا وهم کسالا مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوتے ہیں کسلان کی جمع کسالہ سست ہوتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا سستی کے ساتھ کبھی حواسیاں لے رہا ہے کبھی اکڑ رہا ہے انتظار کر رہا ہے امام سلام نہیں پھیر رہا پتہ نہیں کیا مر گیا کہاں سجدے میں اتنا لمبا یہ منافقوں کی پہچان ہے اللہ حفاظت فرمائے منافقوں کی پہچان ولا ينفقون الا وهم كارهون اور یہ نہیں خیرات کرتے نہیں صدقہ کرتے مگر دل سے ناپسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں قرآن پاک ایک راز سے پردہ ہٹاتا ہے کیا یہ نافرمان ہوں ہو چاہے ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے لیکن کلمے کے تقاضے پر نہ چلنے والے اندر کے پورے کالے یا ظاہری طور پر بھی کفر میں مبتلا ہوں ہیں یہ اللہ کے ناپسندیدہ مگر ان کے کاروبار بڑے چلتے ہیں فیکٹریاں انہیں کی چلتی ہیں دکانیں انہیں کی چلتی ہیں ملازمتوں میں بڑے بڑے عہدے انہیں کو ملتے ہیں دنیا کی مال و دولت سب کچھ انہیں کو ملتا ہے یہ کیا چکر ہے اگر اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں تو دنیا کی دولت ان کو کیوں ملتی ہے فرمایا اسی لیے ملتی ہے کہ اللہ ان سے خوش نہیں ہے جن سے خوش ہوتا ہے ان کو نہیں دیتا ہے اگر خوش ہونے کی وجہ سے وہ مال و دولت دیتا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ابراہیم خلیل اللہ کو دیتا اسماعیل ذبی اللہ کو دیتا جن سے خوش ہوتا ہے ان کو نہیں دیتا ہے یہ دولت ان سے ناخوش ہے اس لیے ان کو دے رہا ہے تو کوئی دیکھے تو حیران ہوتا ہے یار بڑی دولت ہے ان کے پاس کی چکر کیا ہے فلا تو جب کا اموالو کیوں دی جا رہی ہے سنو مت حیرت نہ حیرت میں ڈال دے تجھ کو اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ حیرت میں ڈالے تم کو ان کی اولادیں پھر کیوں مل رہی ہیں ان کو حیرت تو ہو ہی رہی ہے انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے لیعذبہم کہ ان کو سزا دے ان کو عذاب دے لیعذبہم ان کو عذاب دے عذاب آخرت میں ہوتا ہے تو اس مال اور اولاد کے ذریعے سے آخرت میں عذاب ہوگا نہ فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں مال ان کو سزا دینے کے لیے اللہ نے دیا ہے اولاد ان کو سزا دینے کے لیے اللہ نے دی ہے اور مال اور اولاد سے انسان کو سزا ملتی ہے یہ بات پچھلے دور میں شاید سمجھ میں نہ آتی ہو اب سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ اولاد سزا دینے کا ذریعہ انسان کے ذلیل اور رسوا ہونے کا ذریعہ اور انسان کے ساتھ کس طرح پیش آ رہی ہے یہ اللہ نے اولاد اس لیے ان کو دی تاکہ ان کو سزا دے تم میرے دین کا انکار کرتے تھے دھوکہ دیتے تھے اور مال اس لیے ملا کہ ساری دنیا کا مال ان کے پاس ہو مگر یہ پریشان یہ پریشان ہائرے بھوک بھوک بھوک یہی کرتے کرتے مر جائیں نہ رات کو سکون ملے نہ دن میں چین ملے انما یرید اللہ لیعذبہم یہ بات اس صورت کے اندر قرآن پاک میں دو جگہ آئے گی ابھی ایک جگہ اور آئے گی وہ أَنفُسُهُمْ اور نکلے ان کی جانیں زحی قزاحق کو جان نکلنا نکلے انفسهم ان کی جانے وہم کافرون اس حال میں کہ اسی کفر میں یہ مبتلا ہوں مار و دولت کے اس چکر میں اللہ ایسا پھنساتا ہے اتنے آئے اتنے گئے حساب کرو بینک میں کتنے رہے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھو ان کو مال کا مل کیا رہا ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک مزدور کی طرح اتنی اتنی پیٹیاں وہاں سے اٹھاؤ اس کو دو اس سے لو اس کو دو اس کو لاؤ اس کو دو بس لے رہے دے رہے ادھر سے ادھر پھینکتے جا رہے ہیں تم کو کیا ملا کا ٹینشن پریشانی مصیبت اگر یہ معلوم ہو جائے مالداروں کو کہ غریب کتنے سکون میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مالدار اپنی کوٹھیوں کو آگ لگا دیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے وہم کافرون اور اس چکر میں پڑے رہتے ہیں یہاں پہ کفر پر موت آ جاتی اس سے بڑی کوئی سزا ہے مرتے دم تک ایمان نصیب نہیں ہوا کبھی دین پر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا سور مومنون میں آ رہا ہے قیامت کے دن سے پروردگار پوچھے گا چکر کیا ہوا تمہیں موت نہیں یاد آئی تھی تو جواب دیں گے کہ بڑے بزی قسم کے لوگ تھے بس کمانے کے کاروبار کے دھندوں میں اتنے مصروف ہوئے کبھی موت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوا وہ اچانک آ گئی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ موت بھی آئے گی ہمیں کیا معلوم تھا کہ موت بھی آنے والی ہے اللہ اکبر یہ ہے سزا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اور یہ جو اندر کے کالے لوگ ہیں ایمان والے مسلمان ہیں نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے زکات دیں گے حج کریں گے ان کو کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے سرٹیفکیٹ لینے کی لیکن یہ جو اندر کے کالے ہیں ایمان کے تقاضوں پر نہیں چلتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں یہ جگہ جگہ قسم کھائیں ہم بھی مسلمان ہیں یار بالکل قسم کھاتے ہیں پکے مسلمان ہیں تمہیں کس نے کہا قسم کھانے کے لیے اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بلّہ اللہ کے بے شک وہ تم میں سے ہیں لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں پھر قسمیں کیوں کھاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں تمہارے ساتھی ہیں تمہارے ہی ہیں تمہاری جماعت کے لوگ ہیں ہم کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں قسمیں کیوں کھاتے ہیں فرمایا یہ جو منافقت ہے نا کہ زبان پر کچھ کہنا دل سے کچھ کہنا ظاہری طور پر کلمہ پڑھنا اندر سے کافروں جیسے کام کرنا اس کی وجہ سے اندر اندر گھن لگتا ہے جس طرح دھیمک درخت کو اندر سے چاٹتی ہے اس طرح ان کی مردانگی کو اندر سے گھن چاٹ جاتا ہے تو یہ بزدل ہو جاتے ہیں کتنے بزدل ہوتے ہیں وہ سور منافقون میں آ رہا ہے کنلا یحسبون یا کہیں پر کسی نے زور سے چیخ نکالی ٹائر پھٹا یہ ادھر ہی مرنے لگتے ڈر لگتا ہے ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا اب پتہ نہیں ہم پھنس جائیں گے ہمیں ہم پر مصیبت آئے گی تمہیں کون پوچھ رہا ہے لیکن یہ وہ منافق طب کا یہ ڈر کو ولا کن ہوں لیکن یہ بڑے ڈر قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں اندر سے گن لگتا ہے ان کو اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں ڈرتے ہیں بہت زیادہ ڈرتے ہیں اس لیے مسلمانوں سے مسلمان تو کمزور سے سب ان سے بھی ڈرتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں ہم بڑے پکے مسلمان ہیں بھائی نمازیں پڑھو روزے رکھو خود ہی پکے ہو جاؤ گے کہنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں کتنے ڈرپوک ہیں لو یجدون مل جہان اگر پائیں گے یہ مل جہن کوئی پناہ لینے کی جگہ او مغارات یا پائیں گے کوئی غار کوئی کھو پائیں گے او مدخلا یا گھسنے کی کوئی جگہ پائیں گے کوئی سوراخ کوئی ٹنڈل ان کو ملے گا لولو لو تو بھاگ پڑیں گے ادھر ہی منہ موڑ لیں گے ادھر ہی اور بھاگ پڑیں گے چھپو اندر سے اتنے کھوٹے کتنے بھاگیں گے وہ ہم یجمحون اس کا اردو والے ترجمہ کر رہے کر دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ بے تاب ہو رہے ہوں گے غار میں گھسنے کے لیے ٹنل میں گھسنے کے لیے سوراخوں میں سر چھپانے کے لیے حالانکہ بلی آنکھ دیکھ کر کے بلی کو کبوتر آنکھ بند کر لے تو بچ جائے گا بچ تو نہیں سکتا ہے لیکن یہ اس کی بزدلی کی علامت بنتی ہے وہ یج ماحول وہ بےتاب ہو رہے ہوں گے اس کے لفظی معنی اصل میں بےتاب ہونا نہیں بلکہ جانور اور خاص طور سے گھوڑا اگر لگام میں بدا ہوا ہو اور وہ کسی ڈر کی چیز کو دیکھے تو وہ بھاگنے کے لیے رسے توڑے اور لگام سے بھی بے قابو ہو جائے اس کو کہتے ہیں جموح جمع الفرس گھوڑا بے قابو ہو گیا یہ اس طرح توڑیں گے جس طرح کے جانور رسے توڑ کر کے بھاگتے ہیں اسی کو دوسرے مقام پر فرمایا ہم اور یہ بد کے ہوئے گدے ہیں اللہ اکبر کیا ہے ان منافقوں کی پہچان فرمایا اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے دوسروں کے عیب تلاش کریں گے دینداروں پر بھی تانے لگائیں گے ان پر الزام لگائیں گے ان کے عیب تلاش کریں گے اور لوگوں کے یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگاتے ہیں کیا الزام ہوا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تو ایک آدمی نے دیکھا نہ غنیمت نہیں صدقے مال تقسیم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے صدقے مال کس کو ملے گا غریب کو ملے گا یتیم کو ملے گا بیوہ کو ملے گا بے سہارا کو ملے گا ایک موٹا منافق مالدار منافق سب اس کے پاس موجود ہیں اس نے دیکھا کہتا ہے یہ تقسیم تو انصاف والی تقسیم نہیں ہے آپ نے فرمایا اگر میں بھی انصاف نہ کروں پھر تجھے کس سے توقع ہے دنیا میں انصاف ہو میں بھی انصاف نہ کروں یہ کیا سوچا تو نے اس کے اوپر قرآن پاک گویا ہوا ومن ہوم اور ان منافقوں میں سے کچھ ہیں میں یل جو الزام لگاتے ہیں کا آپ پر پھر صدقات صدقوں کے بارے میں آپ پر تہمت لگاتے ہیں اور کیسے عجیب قسم کے ہیں اگر ان کو مل جائے تو کہتے ہیں کہ جناب آپ بہت اچھے ہیں بہت صدقہ دیتے ہیں اور ان کو نہ ملے ساری دنیا کو مل جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں نہیں جی دیکھو ہیں یہ تو اپنوں اپنوں کو نوازتے ہیں غریبوں کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے فَإِنْ او تو بس اگر دیا جائے ان کو منہا صدقے میں سے رضو تو خوش ہو جاتے ہیں وہ علم یو تو اور اگر ان کو نہ دیا جائے منہا صدقوں میں سے اِذَا یس ختون اچانک یہ ناراض ہو جاتے ہیں ہم اس سے آج اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کسی کی طرف سے بھی ملنے والا ہو اگر ہم کو مل گیا ہماری سلیکشن ہو گئی تو بہت زبردست اس مرتبہ جو سلیکشن ہوئی ہے بڑے انصاف سے کام لیا گیا ہے اور ہماری سلیکشن نہیں ہوئی ساری دنیا سلیکٹ گئی اس کے باوجود بھی کہیں گے رشوت کھائی پہلے سے سیٹیں بک کی ہوئی تھیں بکے ہوئے سارے لوگ تھے اذا ہم یسخطون اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں ولو انہم رضو ما سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ورنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کی بات ہو رہی ہے دنیا والے کہاں ہیں اور یہاں کون انصاف کر رہا ہے ولو انہم رضو کاش کہ وہ ایسا کرتے رضو راضی ہو جاتے ما آتا اللہ جو ان کو دیا تھا اللہ نے اپنے کرم سے اور اللہ کے دیے ہوئے صدقے میں سے وہ رسول ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اس پر وہ راضی ہو جاتے وقالو کالو حسب اللہ اور کہتے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے سیوتین اللہ اور پھر کہتے کہ چلو اس مرتبہ ہمیں تھوڑا ملا ہے ان قریب اللہ دے گا ہم کو من فضل ہی اپنے فضل سے اور آگے بھی غنیمت تقسیم ہوگی صدقہ تقسیم ہوگا تو وہ رسول ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو دیں گے وہ ان اللہ راغب اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں کاش کہ وہ یوں کہتے تو ان کا ایمان بھی سلامت رہتا اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی ان کو نصیب ہوتی لیکن انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے لیے بھی کیا کہہ دیا کہ یہاں بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے اور کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ مستحق نہیں تھے مالدار تھے مالدار کو کیا صدقہ دیا جائے گا کن لوگوں کو صدقہ ملنا چاہیے آگے ان کی لسٹ پیش کر دی فرمایا ان کو صدقہ مل سکتا ہے اب اگر تم اس لسٹ میں ہو اور تم کو نہیں ملا تو تمہیں اعتراض کرنے کا حق ہے اور اگر تم اس لسٹ میں نہیں ہو اور تم کو نہیں ملا تو پھر کس منہ سے اعتراض کرتے ہو کن کو صدقہ ملتا ہے انما صدقات للفقراء بے شک صدقے ہیں فقیروں کے لیے صدقے کے مستحق کون لوگ ہیں فقیر لوگ اور کس کو کہتے ہیں فقیر لوگ ولیوں کو فقیر کہتے ہیں فقیر مالا شیء لہا ولا قوت ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو مالا شیء لہا کچھ بھی نہیں اس کے لیے اور ایک دن کا کی خوراک بھی اس کے لیے اس کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کی ایک دن کی خوراک بھی نہیں یہ فقیر ہے یہ مستحق ہے صدقے کا والمساکین اور صدقے کے مستحق مسکین ہیں کس کو کہتے ہیں مسکین جن کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں کہ ان کے اوپر زکاة واجب ہو جائے ان کے اوپر صدقہ واجب ہو جائے اتنا نہیں ہے ان کو صدقہ ملے گا وفی <coughs> والآمنین علیہا اور ان لوگوں کو صدقہ ملے گا جو زکوٰۃ کے اوپر صدقات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جمع کرنے کے لیے لوگوں کو رکھا جائے گا ملازم رکھا جائے گا تو ان ملازموں کی اس سے تنخواہ دی جائے گی لیکن ان لوگوں کو نہیں رکھا جا سکتا ہے کہ جن کو کبھی زکوٰۃ دینے کا اختیار ہی نہیں جو کبھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو سکتے وہ کون ہیں سادات ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہی نہیں رکھا جائے گا کیوں آپ نے فرمایا یہ تو لوگوں کے مال کی میل ہے اور ہم میل کے لیے نہیں ہیں ہاں غریبوں کو ڈپارٹمنٹ میں پہلا درجہ دینا چاہیے اور اگر ضرورت ہو کسی پڑھے لکھے آدمی کی تو مالدار کو رکھا جا سکتا ہے ولم قُلُوبُهُمْ اور صدقات ہیں حق ان لوگوں کے جن کے دل جیتے جا رہے ہیں جن کے دل جوڑے جا رہے ہوں والمؤلفتی اور جوڑے جا رہے ہیں قلوبہم جن کے دل ان کو صدقہ دے سکتے ہیں وہ کون لوگ تھے تین قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے کہ جو مالدار تھے غریب نہیں تھے لیکن ان کو زکات دی جاتی تھی کس لیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اسلام قبول کرنے سے کیسے آدمی کو مراعات ملتی ہیں اور پھر وہ دل خوش ہو جائے کہ میں نے اگر ایک مذہب کو چھوڑا اور میں نے اللہ کے دین کو اختیار کیا تو میری قدر کی گئی میری معاونت کی گئی دوسرے ایسے مسلمانوں کو دی جاتی تھی جو اگرچہ مالدار تھے لیکن تاکہ ان کو ان کے قریبی رشتہ دار غیر ایمان والے دیکھیں وہ کہیں دیکھو مسلمان تو اپنے ساتھی کا اتنا خیال رکھتے ہیں ان کو صدقہ خیرات دیتے ہیں ان کو زکات دیتے ہیں اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے اور تیسرے نمبر پر کس کو دی جا سکتی ہے ان غیر ایمان والوں کو جن کے شر سے امت کو ڈر تھا جو تکلیفیں پہنچاتے تھے ان کو زکوٰۃ دے دو تاکہ ان کے دل تھوڑے نرم ہو جائیں اور مسلمانوں کو نہ وہ ستائیں نہ تکلیفیں دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں کو دیا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کی تکلیفوں سے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو زکات دی جاتی تھی اللہ نے اپنا دین غالب کر دیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے امت کا اس پر فیصلہ ہوا پھر کہ آئندہ اگر پھر وہی حالات پیش آئیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے تو ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں ورنہ ان کو نہیں دیا جائے وہ پھر رقا بھی اور زکوٰۃ دی جائے گی گردنوں کے چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکات دے سکتے ہیں اور اگر کوئی قید میں پھنس گیا تو اس کو چھڑانے کے لیے زکات دیں ولغاری مہینہ اور زکات دی جائے گی چٹی میں پڑھنے والوں کو چٹی میں پڑھنے والے یہ جموں کا ترجمہ کیا چٹی میں کون پڑتا تھا اس زمانے میں دو آدمی لڑتے تھے تیسرا آدمی کہتا تھا یار لڑائی مت کرو وہ کہتا ہے یہ میرے پیسے نہیں دیتا بھائی دے گا یہ پیسے نہیں وہ کہتا تھا اگلے جمعے کو پکا دے دوں گا کہا اگر نہیں دے گا تو میں دے دوں گا مگر لڑائی مت کرو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی اب جس نے ان کی سنا کرائی اس کو زکوٰۃ دے دی جاتی تھی کہ تو ان کو زکوٰۃ ادا کر کے تاکہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو لیکن ابھی اب غارب نہیں بنا وہ تاریخ گزر گئی اور جس نے کہا تھا میں دے دوں گا وہ کھسک گیا اس نے پیسے نہیں دیے اب اس بیچارے کو دینے پڑ گئے یہ فری میں ضامن کھڑا ہوا تھا اس کو زکات دے دو تاکہ یہ اپنی جان چھڑائے یہ تو فری میں پھنس گیا لیکن بعد میں پھر تمام لوگ جو حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں سیلاب کا کوئی شکار ہو گیا کسی کا مکان جل گیا کسی کو ہیں آج کے دور میں کینسر ہو گیا کوئی اس طرح کی پریشانی ہوگی دے سکتے ہیں وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں زکات دے سکتے اللہ کے راستے سے کیا مراد جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس کے راستے میں صرف اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانیاں دینے والا طبقہ مراد تھا اس کے بعد والوں نے کہا کہ علم دین حاصل کرنے والے اور دین کی بقا کا کام کرنے والے یہ طبقہ بھی اس میں شامل ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن افراد کو دے سکتے ہیں چیزوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں کہیں پر کوئی بلڈنگ بن رہی ہے کوئی کہیں اللہ بلڈنگ ہے اس میں زکوٰۃ دے دیں فقہ کرام نے کسی دور میں اس کا فتویٰ دیا ہو ہماری نظر سے نہیں گزرا وابن السبیل اور مسافروں کو زکوۃ دے سکتے ہیں راستے کے بیٹے فریضۃ من اللہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے یہ حکم واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اس نے اپنے علم کے مطابق ان لوگوں کو دی ہے زکات حکمت کے مطابق دی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ الزین یو النبی اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں یوزون النبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُن اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہے کان یہ تو میرے کان ہیں یہ کان کا کیا مطلب تھا دو مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے آپ پر الزام لگاتے تھے اور تانہ دیتے ہوئے کہتے تھے یہ کان ہیں کان کے دو معنی ایک معنی یہ کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اسلام اور قرآن اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر سکے پھر دوسرا کوئی کہتا تھا وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہتے تھے کوئی بات نہیں ان کے کان بڑے لمبے ہیں کان لمبے ہونے کا مطلب کہ وہ تو مان لیتے جیسے ان کو سمجھاؤ اگر پتہ چل گیا ہم جا کر کہہ دیں گے ہم ایسے کر رہے تھے گپ شپ لگا رہے تھے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے تھے تو مان لیں گے وہ یہ بات کیوں کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم دلی کی وجہ سے عذر والے کا عذر قبول کر لیتے تھے بے شک وہ جھوٹا ہی عذر پیش کرے دوسرے کان کا یہ منع بھی کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اطلاع پہنچاتے تھے پھر اوپر سے وہی نازل ہوتی تھی اور ان کے چھٹے ہوئے رازوں سے واقف کرایا جاتا تھا تو اس کے اوپر وہ کہتے تھے وہ چپ رہو ان کی تو دیواروں کے بھی کان ہیں سن لیں گے ان کو کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا دونوں تفسیریں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا اذن وہ تو کان ہے خیر لکم آپ فرما دیجئے وہ کان ہے خیر لکم تمہاری بھلائی کے تمہارے لیے بہتر کان ہے پہلی بات اس آیت کے زیادہ مناسب لگتی ہے اگر وہ بات مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں تو تمہاری بہتری کی بات سنتے ہیں نا یؤمن باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وہ للمؤمنین اور بات مان لیتے ہیں ایمان والوں کی چونکہ تم بھی کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہو اور ظاہری طور پر تم بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو اس لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں وہ رحمت آمَنُوا مِنْكُمْ اور وہ اللہ کی مہربانی ہے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے سچے ایمان لائے والذین اردون رسول اللہ لیکن جو لوگ اس طرح اللہ کے حبیب کو تکلیف دیں ان کا مقام کیا کبھی اس کو بھی سوچا تم نے اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے یحلفون باللہ لکم یرضوکم واللہ رسول حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین یحلفون باللہ قسمیں کھائیں گے یا اللہ کی لکم اے مسلمانوں تمہارے لیے کس لیے قسمیں کھاتے ہیں یہ سب فراڈ اور مکاری کرتے ہیں کبھی اللہ کے حبیب کو تکلیف دیتے ہیں کبھی اللہ کے راستے میں جانے والوں کو ستاتے ہیں عذر اور بہانے کر کے پیچھے رہتے ہیں اور پھر قسمیں کھاتے ہیں یردو اردو تاکہ تم کو راضی کر دیں حالانکہ اگر مسلمان راضی ہو گئے خوش ہو گئے ان کو کیا ملے گا ان کو تو جہنم میں جانا ہے راضی کس کو کرنا تھا اللہ کو راضی کرنا تھا تاکہ جہنم سے بچتے اللہ کے حبیب کو راضی کرنا تھا تاکہ جہنم سے بچتے اور آج بے شمار لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی اس پر غور کریں کیا فائدہ ہوا لوگوں کو راضی کرنے سے میں مدرسہ بناؤں گا لوگوں کو پتا چلے گا میں کتنا بڑا آدمی ہوں لوگوں کو پتا چلا تجھے کیا فائدہ ملا کچھ فائدہ نہیں ملا جب تم مر گیا تجھے کیا ملا تجھے تو اپنے مالک کے پاس جانا ہے وہاں کے لیے کیا جمع کیا میں بڑا عالم بنوں گا لوگوں کو پڑھاؤں گا لوگوں کو پتہ چلے گا میں کتنا بڑا عالم ہوں کیا پتا چلا پتہ چل گیا بڑا ہے پھر کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا حق ہے اس کا کہ وہ اللہ و رسول و حق ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے تھے انجر ہو کہ وہ ان کو راضی کرتے ہیں کانو مؤمنین اگر یہ تھے ایمان والے من يحادد الله ورسوله له نار جهنم خالدا فيها اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے اگر یہ ایمان والے تھے تو اگر نہیں خوش کریں گے تو کیا نقصان ہوگا کیا نقصان ہوگا معلوم نہیں ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جاؤ گے علم یا کیا ان کو معلوم نہیں انہو بات یہ ہے یحادد اللہ جو شخص دشمنی کرتا ہے اللہ کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی فان الح نار جہنم اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالی فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا ذالک الخزی العظیم اور جو جہنم میں جائے اس سے بڑی کوئی رسوائی ہوگی دنیا کی رسوائی سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو خوش کرتے ہیں ڈھوڑی پکڑی یار نہیں بتانا کسی کو راز ہے مگر کسی کو نہیں سنانا رسوا ہو جاؤں گا دلیل ہو جاؤں گا اور یہ ہے بڑی رسوائی اس سے کیوں نہیں بچتے المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم چور کی داڑھی میں تن کا بڑے سوچ کر کسی نے کہا تھا سمجھتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تن کا سو گئے کسی آدمی کی چوری ہوگی نا اس نے کہا کہ مجلس میں سے مجھے پتہ لگ گیا چور کون ہے جس نے چوری کی ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہے ابھی میں بتاؤں گا کس کی داڑھی میں تنکا وہ پکڑا جائے گا اب تنکا تو کسی کی داڑھی میں بھی نہیں تھا لیکن چور نے آہستہ سے ہاتھ سے اوپر کرنا شروع کیا کہیں میری داڑھی میں تو نہیں ہے تنکا قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو دیکھ کر کے محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اب آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے مگر منافق ڈرتے رہتے تھے کہ یار کوئی نئی وہی تو نہیں نازل ہوئی کیوں اس لیے جب بھی وہی نازل ہوگی ہمارے راز بتائے جائیں گے وہ کیوں اپنے ایسے راز گندے کام کیوں کرتے ہو کہ تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ وہی کے ذریعے سے ہمیں ایکسپوز کیا جائے گا یا ضرور منافق ڈرتے ہیں منافق لوگ علیہم کہ اتاری جائے ان کے اوپر سورت ان کو ایسی سورت تنبیہم جو بتا دے ان کو بما فی قلوبہم ان بیماریوں کے بارے میں جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں ان رازوں کے بارے میں ان مکاریوں کے بارے میں جو ان کے دلوں میں ہیں قل استخذیو آپ فرما دیجئے مذاق اڑاؤ تم اور مذاق اڑاؤ ان اللہ مخرج ما تحضرون بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ظاہر کر کے رہے گا مخرج نکالنے والا ہے ما تحضرون جس سے تم ڈرتے ہو ہو کر رہے گا ایسا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر مناسب تو نہیں گئے اس جنگ میں کیونکہ بہت لمبی جنگ ورنہ اگر عہد کے پاس جانا ہوتا یہ بھی تین سو نکل کے دوڑ پڑتے لیکن ایک تعداد گئی تھی اور اس کا تذکرہ جگہ جگہ آئے گا یہ تھوڑے سے لوگ گئے مگر انہوں نے کیا کام کیا راستے میں راستہ گزرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی یہ مذاق اڑاتے تھے راستے چلتے ہوئے حالانکہ خود مسلمان میں اور یہی جملہ آپ آج ان لوگوں سے سنیں گے جو اندر کے پکے کافر تو وہ آپ کے سامنے کہیں گے آج تو مسلمان ایسے کر رہے ہیں تو تو کون بےمان ہے بھائی اے کوئی کہتا ہے دیکھو اچھا پھر اس کا مطلب اسلام میں تو بڑا ظلم ہوا ہے تو تو ہے کون ہے تو کس خاندان کا آدمی ہے تو کس کمیونٹی کا ہے صبح شام ایسے لوگوں سے آپ سنتے ہیں ایسے موقع پر آپ سمجھ جاؤ یہ وہی کالے منافق ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے یہ انہی کے بچے تھچے لوگ ہیں اور صبح شام یہ لوگ کہتے ہیں ایسی بات ہے یہ اندر کا ان کا چھپا ہوا کفر ایسے موقع پر سامنے آتا ہے تو راستے کے سفر میں جاتے ہوئے یہ آپس میں کہنے لگے مسلمان ایسے ہیں مسلمان ایسے ہیں دیکھو ان کے نبی ایسے ہیں ان کا قرآن ایسا ہے دیکھو ان کا خدا ایسا ہے حالانکہ سب چیزیں یہ مشترک جب یہ مذاق اڑا رہے تھے تو ان کی کچھ باتیں سن لی مسلمانوں نے انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ذکر کیا کہ یہ تو ایسی ایسی باتیں کہتے جا رہے تھے اکثر تو یہ انکار کر دیا جاتا کر دیا کرتے تھے زبانیں جل جائیں منہ پھٹ جائے ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں ہم تو آپ کی محبت میں ہر وقت میں ڈوبے رہتے ہیں آپ کے رخ انور کو دیکھے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزر سکتا ہے ہم آپ کے خلاف کوئی ایسی بات کریں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ گواہ اتنے مضبوط تھے کہ یہ پھنس گئے اب ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے نہیں ایسی باتیں کی کہنے لگے باتیں کی ہم نے لیکن ہم تو راستہ گزارنے کے لیے کہانی کر رہے تھے ایسے آپس میں مذاق کر رہے تھے تھوڑی تفریح ہو جائے راستہ گزر جائے اور یہ ان لوگوں کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے آپ نے آپ کو کہ جو بے شمار مرتبہ مجلس گرم کرنے کے لیے صرف کوئی گپ ٹھوک دیتے ہیں اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف میں پہلے بھی سنا چکا تازی پانی پتی رحمت اللہ نے کیا فرمایا کافر میشوت جب بھی قرآن کی مذاق اڑائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ سنت جس کی تاکید نہیں کی گئی ہے اس سنت کی بھی اگر مذاق اڑائے گا میں شوت کافر ہو جائے گا قاضی ثناء اللہ نے لکھا جمعہ کے دن ایک آدمی ناخن تراش رہا تھا دوسرے نے پوچھا ناخن کیوں تراشتا ہے اس نے کہا سنت ہے ناخن کو کاٹنا کہا یار سنت سنت لگائے پھرتے ہو ارے یہ صفائی کا ایک طریقہ ہے کہا کافر ہو گیا سنت کو گھٹیا نظر سے اس نے دیکھا آزان ہو رہی تھی ایک نے پوچھا کیا ہو رہا ہے دوسرے نے کہا یار ایسے ہی شور سا ہو رہا ہے کسی نے کہا یہ شور کیا ہو رہا ہے ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا مزاق اڑا رہا ہے اللہ کے دین کی مزاق یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے کہنے لگے ہم تو ایسے گپ لگا رہے تھے یوں کہانی سنا رہے تھے ولا انسان اور اگر آپ ان سے پوچھے نا یا ان ضرور بھی ضرور کہیں گے ان نما کو نا و بے شک ہم تو و گپیں لگا رہے تھے خاصہ یا گھسنا باتوں میں گھس رہے تھے و نا تو ہم تو ایسے کھیل رہے تھے تمہیں اور کوئی کہانی نہیں یاد آئی گنجے کی کہانی نہیں تھی راستہ گزارنے کے لیے قل اب اللہ و آیاتی آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ کے ساتھ اس کی آیتوں کے ساتھ و رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کن تم تستہزیون تم کن تم تستہزیون تم مذاق کرتے تھے کیا یہی رہ گئے تھے تمہیں مذاق کرنے کے لیے راستہ گزارنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی تھی لا تعتذروا مت عذر پیش کرو قد کفرتم بعد ایمانکم تم کفر کر چکے ہو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد تھے پہلے بھی کافر لیکن ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ان نافواہ اگر ہم معاف کریں گے تم میں سے ایک گروہ کو نعذب طائفتا ہم سزا دیں گے دوسرے گروہ کو بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ مزاقیں اڑائی تھیں جن لوگوں نے یہ گپے لگائی تھیں کیا ان کو سزا دی گئی دنیا میں بظاہر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے پھر اس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں یہ پروردگار کا قول ہے اس کا مطلب ہے کچھ کفر پر مریں گے اور ان کو آخرت کی سزا ملے گی ہاں دنیا کی رسوائی تو ہے کچھ کو ایمان نصیب ہوگا اور جن لوگوں نے یہ مذاق اڑائی تھی ان میں سے بھی ایک کا نام لیا جاتا ہے حضرت مخشی ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو اللہ نے سچا ایمان نصیب کیا اور انہوں نے بعد میں اعتراف کیا کہ واقعتاً ہم پلان بنا بنا کر کے یہ گپے لگاتے تھے اور ہنستے تھے ہنس ہنس کے الٹے ہوتے تھے مسلمان ایسے قرآن یوں کہتا ہے اذان یوں ہوتا ہے ایسے منہ کھولتے رہتے مسلمان ایسے منہ کھولتے ہیں یہ ہم مزاق کر رہے تھے راستے میں راستے میں کہتے ہیں یار کیا نماز ہے کبھی کبڑے ہوتے ہیں کبھی زمین پر لیٹ جاتے ہیں یہ کون سی نماز ہے حضرت مخشی ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کر رہے تھے یہ باتیں اللہ نے فضل کیا ان کو ایمان عطا ہوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض آگے پروردگار منافقوں کو اور ایمان والوں کو دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور پہچان کرواتا ہے کہ یہ کام کیا ہے ان کے کہا جس کا اندر سے دل کھوٹا ہے دیکھو ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور سب کے سب مل کر ایک مشن پر کام کر رہے ہیں کیا مشن ہے ان کا المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض آپس میں ایک دوسرے میں سے ہیں یعنی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں آج کی زبان میں ایک ہی کوالٹی کے لوگ ہیں کام کیا کرتے ہیں یامرون بالمنکر ناجائز کاموں کا حکم دیتے ہیں یہ گندے کام کرو اس کا حکم دیتے ہیں وہ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور نیک کاموں سے روکتے ہیں وَيَقْبِضُونَ بزون اور سب اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں مٹھی بند کہ کہیں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہ ہو جائے نس اللہ یہ بھول گئے اللہ کو وہ مالک الملک مہربان پروردگار اس کی یاد بھول گئی فَنَسِيَهُمْ تو پروردگار نے ان کو بھلا دیا یعنی اب ایسا کر دیا جیسا کوئی بھول جائے تو اس کو کوئی یاد ہی نہ رکھے کہ کیا ہوا جہنم میں ڈال کر بھی پروردگار چیختے چلاتے رہیں گے کوئی ان کی طرف دھیان نہیں ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں وہی نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات سنو منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے والکفار اور سارے نافرمانوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے نارا جہنم جہنم کی آگ کا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے دنیا میں تو ابھی ان کو مل رہی ہے وہی ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ان کا حال انہی لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے نافرمان گزرے کون سے کہا یہ جو ابھی پیچھے پڑے تھے آپ نے سورہ عراف میں کل لذین من قبلکم اے منافقو انہی کی طرح ہو تم تمہارا حال ان لوگوں کی طرح ہے کلین جو من قبل تم سے پہلے تھے کان و شدہ من کم ہوا وہ تم سے زیادہ سخت تھے طاقت کے اعتبار سے وہ اکثر اموالا اور زیادہ تھے مال کے اعتبار سے وہ اولادا اور زیادہ تھے اولاد کے اعتبار سے پھر کیا ہوا تھا انہوں نے بھی کچھ دن گزارے وقت گزارا کچھ فائدہ اٹھایا مال و دولت سے اور اس کے بعد تباہ و برباد ہوئے تمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے فَسْتَمْتَعُوا تمتا بِخَلَاقِهِمْ تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا فَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ تم اور تم نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا جو جتنی جس کے جتنی مقدر میں دنیا تھی اتنے اس نے فائدہ اٹھایا مزے مارے کم از کم طالم من تم تم نے اسی طرح جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جس جو تم سے پہلے تھے بھی خلاقہم اپنے حصے سے وہ خود تم اور گھس گئے تم بھی انہی باتوں میں کلذی خادو جیسا کہ وہ گھس گئے تھے جو تم سے پہلے تھے کلذی یہ الذی واحد ہے لیکن خادو آگے جمع ہے کہتے ہیں کہ یہ اس میں جنس کے طور پر واحد تسلی جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کہیں گے اس کی جمع تو اللہ زینہ آتی ہے وہ اس کی جمع نہیں ہے وہ مزید اظہار کے لیے صفت ہے ورنہ اگر جمع ہوتی تو کبھی کبھی اللہ زونہ بھی ہوتا مگر وہ اللہ زی نہیں رہتا ہے کل خاضو گھس گئے تم بھی انہی باتوں میں بیکار باتوں میں لگ گئے جن باتوں میں وہ لوگ لگ گئے تھے اولائک کا ہے یہ وہ لوگ تھے ان کے اعمال سب برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں وہ اولاح کام اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہونے کا معنی بتا چکے پیچھے کئی مرتبہ گزرا علم المیاتی نب الدین قبل پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا کیا تمہیں معلوم نہیں علم کیا نہیں پہنچی ان کے پاس نبا خبر الذین من قبل ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے کون تھے قوم نوح نو علیہ السلام کی قوم تھی اور قوم عاد تھی اور قوم سمود تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی وہ اصحاب مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام جن کی طرف آئے تھے وہ مدین والے تھے والمتفقات اور پلٹی ہوئی بستیاں تھیں وہ پلٹنے والی بستیاں کون سی جن کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا جن کو اوپر اٹھایا گیا اور پھر نیچے پٹخ دیا گیا وہ پلٹی ہوئی بستیاں اتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول صاف صاف نشانیاں لے کر فما کان اللہ لیظلمہم پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا انفسہم یظلمون مگر وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے اسی طرح تم نے کیا میرے آخری پیمبر آئے تمہیں قرآن سنایا گیا تم کو نماز روزہ بھی سکھایا گیا اور تمہیں دین سمجھایا گیا اور تمہیں پورے طور پر سمجھ میں آ گیا مگر اس کے باوجود تم نے یہ منافقت کا راستہ اختیار کیا کفر کا راستہ جس طرح وہ برباد ہوئے اس طرح تم بھی برباد ہوں گے اس کے مقابلے میں وَبِزِدِّ الْأَشْيَاءِ المین وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں منافقوں کو کہا تھا ایک دوسرے میں سے ہیں گویا دلی دوستی نہیں ہے آپس میں خالی ایک تھیلی کے چٹے بٹے ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں ورنہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے اس کے مقابلے میں ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں فرق کیا ہے وہ گندے کاموں کا حکم کرتے تھے اور ایمان والے یا مرون بالمعروف نیکیوں کا حکم کرتے ہیں وہ نہ اور برائیوں سے روکتے ہیں اور کون سی چیز ہے جو منافقوں کو دوسروں سے جدا کرتی ہے ایمان والوں کو منافقوں سے الگ کرتی ہے وہ یوقیمون ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں وہ یو اور ایمان والے زکات دیتے ہیں وہ یوسی اللہ اور ایمان والے اللہ کی بات مانتے ہیں وہ رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ادائے رحم اللَّهُ اللہ یہ ہے وہ طبقہ قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار کیا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کیا کرے گا فرمایا یہ رحم کرے گا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے ایسے باغوں کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ مساقین طیبہ اور پاکیزہ گھروں کا ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے بہترین رہنے کی جگہیں اور وہ جگہیں کہاں ہیں محل کہاں ہیں فی جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جو باغ ہمیشہ رہیں گے کبھی ختم نہیں ہوں گے ہمیشہ تازہ ہمیشہ پھلتے ہوئے ہمیشہ پھل دیتے ہوئے کبھی ان کے پھلوں کا موسم نہیں ہر موسم میں ان کے پھل اور ہر وقت میں تازہ کبھی ان کے پتے نہیں گرتے ہیں اکبر اور یہ سب کچھ تو ملے گا مگر سب سے بڑی چیز اور اللہ کی طرف سے رضامندی کہ میں تم سے خوش ہوں ارضا لکم فلن اسخط ابدا میں تم سے خوش ہوں فلن اسخط ابدا اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے رضا اکبر وہ تو سب سے بڑی ہے ذالک هو الفوز العظیم یہی تو بڑی کامیابی ہے یہ تذکرہ ہوا منافقوں کا بھی اللہ کے نافرمانوں کا بھی کیسے ان سے کے ساتھ نمٹا جائے انسانی زندگی میں انسانی معاشرے میں ایمانی معاشرے میں اس طرح کے لوگ تو ساتھ ساتھ ملے جلے چلتے رہیں گے کیسے ان سے جان چھڑائی جائے یا نبیوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے الکفار کافروں کے ساتھ انکار کرنے والوں کے ساتھ والمنافقین اور جہاد کیجئے منافقوں کے ساتھ وغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے کافروں کے ساتھ کیا جہاد ہے ان کو دعوت دو اللہ کے دین کی اللہ کا دین ان کو پہنچاؤ اور نہ مانے تو پھر ان سے جزیہ کا مطالبہ کرو نہ مانے تو ان کے ساتھ جنگ کرو یہ ان کے ساتھ جہاد ہے تو منافقوں کے ساتھ اگر جہاد کا یہی مطلب ہے تو منافق تو مدینہ میں موجود تھے ان کے ساتھ تو کسی دور میں لڑائی نہیں ہوئی عبداللہ ابن عبی ابئی موجود اور میں عرض کر چکا کہ اس کا بیٹا حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ کیا آپ میرے باپ کا گردن اتارنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہی اس کا سر کاٹ کے پیش کر دوں آپ کے سامنے آپ نے فرمایا ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں تو منافقوں کے ساتھ جہاد کا کیا مطلب ہے منافق تو کوئی جنگ ہوئی نہیں ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی آخری دم تک ویسے دم دناتے رہے مدینہ میں رہے بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج والے لوگ وہ کہتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور جاتے ہیں اللہ کے راستے میں قربانیوں کے لیے جہاد کے لیے نو سو کلو میٹر دور یہ گھر میں بیٹھے ہوئے انہیں سے کر لیتے انہیں سے نمٹ لیتے ہیں لیکن کبھی ان سے نمٹنے کی اجازت نہیں دی گئی پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے صحابہ نے اس کا مطلب سمجھا اور فوراً فرمایا جو اس کے آگے لفظ ہے وہ اس کی تفسیر ہے وغرض علم منافقوں کے ساتھ جہاد کا مطلب ہے ان پر سختی کرو جگہ جگہ بیان کرو یہ منافق ہے دیکھو کیا کام کر رہا ہے یہ منافقوں کا کام یہ منافقوں کا کام یہ منافقوں کا کام کیا کیا منافقوں کا کام ہے جب اس کے پاس امانت رکھے خیانت کریں یہ تو نے منافقوں کا کام کیا اور جب بات کریں جھوٹ بولیں یہ تو نے منافقوں کا کام کیا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے یہ تو نے منافقوں کا کام کیا اور جب ذرا سا آپس میں ٹینشن ہو جائے ذرا تو تو میں میں ہو جائے تو گالیاں دینے لگ جائے آپس میں ایمان والوں کا جھگڑا ہو جائے یہ کوئی حیرت کی بات تھوڑی ہے برتن ٹکراتے رہتے ہیں لیکن ذرا سا جھگڑا ہو یا گالیاں بکنے لگ گیا کہا بس گالی بکنا سے پتہ چل گیا تو منافق ہے اس طرح ان باتوں کو کھل کر کے کہو تو ان کو ایکسپوز کرو ان کی راہیں بند ہو جائیں گی وہ تنگ ہوں گے مغلوز علیہم ان پر سختی کیجیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ نے بھی قرآن کریم بیان ہوا اس نے بھی ان کو جو ایکسپوز کرنا شروع کیا تو مدینہ کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی ہم نو ہجری سے گزر رہے ہیں اور ہم تین ہجری کے لیے پڑھ آئے ہیں پیچھے فما لکم فی المنافقین فیاتین میں کہ وہ منافق جو تین سو غزوہ احد سے پیچھے آئے تھے تو آپس میں بحث ہو گئی کہ ان کے ساتھ کیسا نمٹا جائے کسی نے کہا ان کو قتل کیا جائے کسی نے کہا انہیں رہنے دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا چھوڑ دو اس لیے کہ مدینہ کی فضا پاک ہے یہاں کی ہوا پاک ہے یہ پاکوں کو رہنے دے گی ناپاکوں کو برداشت نہیں کرے گی یہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی یہ خود بھاگیں گے چنانچہ یہ زمین تنگ ہوئی اور منافق مدینہ یا تو چھوڑنے پر مجبور ہوئے یا ایمان میں آنے کے لیے مجبور ہو گئے اکا اللہ ما ماشاء اللہ وما باہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبیس المصیر اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ جہاں یہ جائیں گے کیسے کیسے کام کرتے تھے یہ لوگ یہ منافق لوگ آگے تذکرہ ہے لیکن اس کے دو طریقے سے تفسیر کی گئی ایک تو یہ کہ جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے منافق انہوں نے ہی راستے میں ایک پلان بنایا جہاں جنگ تو وہاں ہوئی نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب ان کو پتہ چلا رومیوں کو کہ ہم تو مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے یہ تو نو سو کلومیٹر آگے بڑھ کر کے یہاں آگے مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے یہ انسان نہیں ہے یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے اور ڈر کے مارے تتر بتر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پڑاؤ کیا آج تبوک سعودی میں ہے اور آخری سرحد ہے اس کے بعد دوسرا ملک اردن شروع ہو جاتا ہے سیریا شروع ہو جاتا ہے آپ نے یہاں کئی دن تک پڑاؤ رکھا اور آس پاس کے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا ان کو دین کی دعوت دی پھر آپ واپس پلٹے واپسی میں جو منافق آپ کے ساتھ گئے تھے انہوں نے آپ کے اوپر ایک جان لیوا حملہ کرنے کا پلان بنایا یہ الگ بات ہے کہ وہ اس پلان میں کامیاب نہیں ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ حملے کا پلان بنایا تھا اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں ہوا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ دور رہ گئے سو ڈیڑھ سو کلومیٹر دور تو صحابہ واپس جا رہے تھے اس دور میں کوئی نیشنل ہائی وے قسم کی سڑکیں تو تھی نہیں شاہراہ عام نہیں تھی پٹ ڈنڈیاں تھیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ اب جماعت کے ساتھ ہی مدینہ جانا ضروری ہے کہ الگ الگ لوگ جا سکتے ہیں آپ نے فرمایا جو الگ الگ جانا چاہیں جتنی جلدی جانا چاہیں جا سکتے تو کچھ حضرات نے شارٹ کٹ رستے دیکھے اور اپنے گھوڑے تیزی سے دوڑائے تو وہ جلدی سے پہنچ گئے جب وہ اندر پہنچ گئے جلدی سے جانے والے یہ شور کر رہے ہیں ان کو بند کرو گے وہ جلدی سے پہنچے تو جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے منافق تھے ان کے توتے ہو گئے ہائے ہم نے سوچا تھا یہ سارے مریں گے یہ تو واپس آ گئے ان کا کیا ہوا رومی ڈر کے مارے بھاگ گئے نہیں ہوئی جان ہاں، جب رومی بھاگ گئے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اب ان کا مقابلہ کون کرے گا ہم نے سوچا یہ سارے مریں گے تو واپس اب انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے اس وقت میں فنا جگہ پہنچ چکے ہوں گے کہا حضور کے ساتھ کون ہے کہا بس حضرت عمار ہیں اور حضرت حضیفہ ابن یمان ہیں بس دو صحابی آپ کے ساتھ ہیں حضور نے اجازت دے دی اکا دکا جیسے پہنچ سکتے ہو ایسے پہنچو مدینہ میں تو ہم لوگ جلدی آ گئے انہوں نے پلان بنایا کہ ہو اگر حضور آ گئے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کو پوچھ کر کے گھروں میں رہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر یہ بےمانی انہوں نے پلان بنایا حملہ کرو اور ان کو نمٹا دو نوز بلا اس چراغ کو گل کر دو تاکہ ہمیں ہم سے کوئی بات پرس کرنے والا ہو ہی نہ پندرہ منافق یا تیرہ منافق یا بارہ منافق بارہ کی روایت زیادہ مشہور ہے انہوں نے مل کر کے پلان بنایا کہ حملہ کرتے ہیں یہ پہنچ گئے وہاں اب وہ بھی روایت ہے کہ یہ وہی تھے جو ساتھ آ رہے تھے اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ یہاں سے گئے اور ایک گھاٹی میں بیٹھ کے چھپ کر کے تنگ راستہ کہ یہاں سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو آپ پر حملہ کر دیا جائے گا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں آپ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ ہیں اور آپ پر اونگ تاری ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ کا کجاوا ادھر ڈھلک جاتا ہے تو میں اس کو زور دے کر کے سیدھا کر دیتا ہوں جیسے اس گھاٹی میں پہنچے تو انہوں نے اپنے رات سیے لیکن چاندنی کی اس چاندنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا قافلہ آ گیا یک بارگی سب نے حملہ کر دیا یہ بارہ لوگ ہیں لیکن حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ساری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر دے انہوں نے جو تابڑ توڑ حملے کیے واپسی تو یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور کچھ تو وہاں گھاٹی سے نیچے گرے کسی کی ٹانگ ٹوٹی کسی کا سر پھٹا اور دور تک وہ ان کے پیچھے دوڑتے رہے حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کی سواری نہیں چھوڑی کہ کہیں کو اور نہ پیچھے سے حملہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگ میں تھے آپ نے فرمایا کیا ہوا اس کا حملہ کر دیا کسی نے اپنے مُل لپیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا مجھ پر وہی نازل ہو رہی تھی یہ فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق نام لے کر کے بتایا ایک ایک کا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے انہوں نے یہ پلان بنایا ہے اسی یہی ہے وہ لسٹ جو لوگ سمجھتے سارے منافقوں کی لسٹ نہیں ہے حضرت حضیفہ ابن یمان کے پاس یہ بارہ یا تیرہ یا پندرہ لوگوں کی لسٹ ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کس کوئی جنازہ آتا تھا تو دیکھتے تھے حضرت حضیفہ ہیں کہ نہیں اگر حضرت حضیفہ ہوتے تھے تو نماز پڑھاتے تھے ورنہ پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہیں ایسا تو نہیں کہ یہ منافق ہے اور وہ چپکے سے نکل گئے آپ نے ان کو بتایا کہ یہ منافق ہے مگر کسی کو بتانا نہیں اور یہ کون لوگ تھے رہنے دو رہنے دو بات کو ان میں سے کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا لیکن آگے ایک لفظ آ رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو ایمان نصیب ہوا تو کیا ایمان نصیب ہوا کسی کو ایک صاحب کا نام آتا ہے اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاس بر وزن ان کو ایمان نصیب ہوا اور انہوں نے پھر یہ سارا راز بتایا کہ اصل معاملہ واقعتاً یہ تھا اور واقعتاً فلاں اور فلاں اور فلاں تھے یحلفون باللہ ما قالو جب پکڑے گئے یہ منافقوں کو کہا تم نے یہ کام کیا قسم ہیں ہم استغفر اللہ ہم ایسا کام کر سکتے ہیں یحلفون باللہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اللہ کی کہ انہوں کو نہیں کہا قالو کلمۃ الکفر اور یقین انہوں نے کہا کفر کا کلمہ اور انہوں نے کفر کیا بعد اسلام ہی اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے بعد وہ ہم اور انہوں نے پکا ارادہ کیا تھا بما اس چیز کا لم ینالو جو ان کو نصیب نہیں ہوئی کون سی نصیب نہیں ہوئی آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا جو ان کو نصیب نہیں ہوا وما نقم سوال یہ ہے کہ یہ جہاد بھی نہیں کرتے ساتھ بھی نہیں گئے اللہ کے حبیب کو شہید کرنے کے در پہ ہیں ان کو نقصان کیا پہنچا ان کو کون سی بات بری لگ گئی وما اور انہوں نے کسی بات کو برا نہیں سمجھا اور اسی کے لفظ کا دوسرا ترجمہ میں نے کہا تھا ان کو انہوں نے بدلہ نہیں لیا الا ان اللہ مگر اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اللہ نے ان کے سامنے غنیمتوں کے دروازے کھول دیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے جو غنیمتیں ملتی گئیں اللہ کے حبیب بانٹتے رہے پتہ تھا یہ منافق میں پھر بھی ان کو دیتے رہے صدقات میں سے ان کو دیتے رہے حالانکہ پہلے بھوک مری میں مبتلا تھے بھیک مانگنے تک ان کی نمبر نو بتا گئی تھی لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ان کو غنی کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تو اس کی وجہ سے یہ نفرت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو قتل کرنے کے در پہ خَيْرَ اللَّهُمْ بس اگر یہ توبہ کر لیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور بس انہی کو توبہ نصیب ہوئی حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ کو اور اگر یہ منہ موڑیں گے اللہ ان کو عذاب دے گا عذاب علیمن دردناک عذاب پھر دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا نصیر اللہ اکبر اور روئے زمین میں نہیں ہوگا ان کے لیے ولی کوئی کام بنانے والا والا نصیر اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا یہ تھی منافقوں کی پہچانیں ایک اور منافقوں کی پہچان ہے اور اللہ حفاظت کرے کہ کہیں ہم بھی اسی میں مبتلا نہ ہوں کیا آدمی بسا اوقات سوچتا ہے یار خوب مال دولت ہونا چاہیے آدمی کے پاس کیا کرو گے جی مال ہو تو خیرات کریں گے زکات دیا کریں گے خوب لٹائیں گے اللہ کے راستے میں کیا معلوم کہ جب مال ملے اور پھر دینے کی توفیق ہی نہ ملے اور کنجوس مکھی چوس بن جاؤ بہت سارے لوگ ہیں اپنے ماضی کے اوپر غور کریں کن حالات سے گزر رہے تھے پھر پروردگار نے مال عطا فرمایا تو کتنا دیا اللہ کے راستے میں اللہ اکبر اللہ بچائے منافقوں کی ایک پہچان یہ بھی تھی ایک منافق کا بطور خاص نام آتا ہے اور باقی کو اس پر قیاس کر لو کہ اور بھی تھے کس کا نام آتا ہے سالبہ ابن حاطب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر قیام کیا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے میری بکریاں بہت ہو جائیں آپ نے فرمایا کیا کرو گے بکریوں کو کہا خیرات کروں گا اللہ کے راستے میں خوب لٹاؤں گا رشتہ داروں کو بھی دوں گا غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو دوں گا آپ نے فرمایا خدا تیرا محتاج نہیں ہے تجھے اتنا مطالبہ ہے تجھ سے جتنا تو دے سکتا اتنا دے یہ کیوں چاہتا ہے کہ اور آئے اور خوب لٹاؤں میں جتنا تیرے پاس ہے اس پر تجھے ثواب ملے گا اس نے کہا نہیں دعا کر ہی دیجئے کہ زیادہ بکریاں ہو جائیں آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ان کو اس کو خوب بکریاں دے دے اتنی بکریاں ہوئیں اللہ جانتا ہے صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین میں سے اگ رہی بڑھتی جا رہی تھی بکریاں بڑھتی جا رہی تھیں لیکن جب زیادہ بکریاں ہو گئی تو اس کے لیے مدینہ میں دشوار رہنا دشوار ہو گیا ان کا چارہ نہیں پورا ہونے لگا تو یہ جنگل میں گیا بکریوں کو لے کر کے زہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی پھر بکریاں اور ہو گئیں تو رات کو دیر میں آنے لگا تو مغرب اور عشاء چھوٹی پھر بکریاں اور ہو گئیں تو کئی کئی دن جنگل میں رہتا تھا تو فجر بھی گئی اور یہاں تک اتنی زیادہ بکریاں ہو گئیں کہ جمعے کو بھی واپس نہیں پہنچتا تھا تو جمعہ بھی گیا اور آپ نے فرمایا جس کے دو جمعے چھوٹ جائیں اس کے منافق ہونے کی نشانی اللہ حفاظت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ کہاں گیا سالبہ ابن اپنے صحابہ نے عرض کیا بکریاں زیادہ ہیں گزارا ہوتا نہیں جنگل میں گیا ہوا واپس پہنچ نہیں پاتا آپ نے فرما قد فتن بے شک وہ فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے والے اپنے صحابی کو ایک دن وہ گئے اس نے کہا بھی میں نے حساب نہیں کیا دوسرے دن گئے کہنے لگا یار جلدی آ گئے ہو تم حساب کر لینے دو کل آ جانا کل کو گئے اب کہا کہ زکات دے دے اس نے کہا ما یا اللہ اخت الجزیہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جزیا کی بہن ہے یہ زکات تھوڑی ہے یہ ٹیکس کی بہن ہے یہ بھی ٹیکس ہے حالانکہ ٹیکس اور زکات اور کہنے لگا میں سمجھ گیا تھا کہ دعا فری میں نہیں ہو رہی ہے اس کا ٹیکس دینا پڑے گا جب اس نے یہ باتیں کہیں تو یہ باتیں منافق کہا کرتے تھے یہ صاحب بھی واپس چلے گئے انہوں نے نہیں لیا اس سے کچھ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے سنایا کہ اس نے تو یہ جواب دیا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے مال کو پسند نہیں کیا ہے رہنے دو جیسا اس کو پتا چلا تو یہ دوڑا ہوا پہنچا مسجد نبوی میں اور آ کر کے کہنے لگا نہیں میرے مطلب کہنے کا یہ نہیں تھا یعنی یہ نہیں تھا یعنی وہ نہیں تھا یعنی یہ آپ نے فرمایا بس تم نے کہہ دیا ہو گیا اب تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں وہ اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا نہیں میں تو مر جاؤں گا کچھ نہ کچھ تو میرے سے بھی لے لیجئے فرمایا نہیں اللہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں اللہ تیرے مال کا محتاج نہیں چنانچہ اللہ کے حبیب دنیا میں جب تک رہے تو اس سے زکوٰۃ نہیں لی گئی اور یہ اندر اندر خوش بھی رہا کہ بچ گیا میں زکوٰۃ دینے سے حضرت ابو بکر کا صدیق کا دور آیا یہ پھر پیش ہوا انہوں نے کہا نہیں جب اللہ کے حبیب نے نہیں لی تو میں کیوں لوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا وہ جلالی آدمی جب دیکھا کہ حضرت عمر آ گئے اس نے سوچا شاید اب میرا نمبر آ گیا اب نہیں چھوڑیں گے یہ آیا اس نے کہا اصل بات یہ میں اعتراف کرتا ہوں پہلے تھا میں منافق تھا حضرت ابو بکر کے دور میں بھی میں منافق تھا لیکن اب میں پکا مسلمان ہو گیا بالکل سچی توبہ کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کزب اللہ اللہ کے دشمن جھوٹ بول رہا ہے اللہ نے کہا کہ منافق اس کے دل کے ساتھ چپکی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ سے ملے گا تو تو کہاں سے آج سچا مسلمان بن گیا منافقت تو تیرے ساتھ رہے گی مرتے دم تک انہوں نے بھی نہیں لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا میں نے تفسیر سے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ ہم بھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور کہتے تھے پیسے ہوں گے خیرات کریں گے اور جب پیسے آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا اتنی خیراتیں کی اور کہاں کہاں زکاتیں دیں اور کیا حساب کیا اللہ بچائے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تعالیٰ آئینہ قسم بخدا آتا آتَانَا اگر دے گا اللہ تعالی ہم کو من فضلی اپنے فضل سے لانا سدا ہم ضرور بزرور صدقہ دیں گے وَلَنَكُونَنَّا کونن اور ہم ضرور بزرور ہو جائیں گے من الصالحین نیکوکاروں میں سے فَلَمَّا آتَاهُمْ تو جب دیا پروردگار نے ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے بخیلو بھی تو بخیلی کر دی جو اللہ نے دیا تھا ان کو وہ اور انہوں نے منہ موڑ لیا وہ تھے ہی اعراض کرنے والے اور خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے جتنا پیسہ آتا رہتا ہے اتنا ان کا سٹیٹس اونچا ہوتا رہتا ہے کہتے ہیں ہاں خیرات تو کریں لیکن کچھ بچ جائے تبھی تو اب دیکھیے خرچے کتنے ہیں آج کل کتنے خرچے جی اے سی کا خرچہ الگ ہوتا ہے کولروں کا خرچہ الگ الگ ہوتا ہے اور دوسرے کتنے خرچے آنے جانے والوں کا خرچہ کتنا ہوتا ہے آنے جانے والوں کا باقاعدہ خرچے میں شمار کیا جاتا ہے ایسے بات آگے میں بتا دیتا ہوں ہمارے ایک بزرگ حضرت مفتی محمود صاحب رحیم اللہ تعالی ایک آدمی کے ہاں گئے اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی نہ وہ آیا آپ کے ہاں اس سے پہلے کئی مرتبہ اس نے دعوت کی تھی حضرت مفتی صاحب جا نہیں پائے تھے تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ تمہاری آمدنی کیا ہے تو اس نے بتایا اتنی کہا یہ تو بہت زیادہ ہے بھائی ہم تو دو تین ہزار روپے آمدنی والے لوگ ہیں اتنا اچھی طرح گزارا ہوتا ہے بچ جاتا ہے مہینے کے بعد ہم تو پریشان ہوتے ہیں خرچ کہاں کریں کہا جی یہ خرچہ یہ خرچہ اور مہمانوں کا خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے حضرت اچھا تو مہمانوں کا بھی خرچہ ہوتا ہے ہم تو یہ پڑھے تھے کہ مہمان اپنا خرچہ لے کر کے آتا ہے اللہ کا شکر کہ میں نے تمہاری دعوت نہیں قبول کر سکا نہیں جا سکا ورنہ تو کہتا کہ جی آپ نے جو کھایا تھا وہ بھی تو خرچے میں تھا اللہ اکبر تو اللہ نے پیچھے لگا دیا ان ایسے لوگوں کے یہ ایک بندے کا تذکرہ کیا مگر قرآن جمع بیان کر رہا ہے اس کوالٹی کے لوگ بہت ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے اللہ نے پیچھے لگا دیا ایسے لوگوں کے نفاق فی قلوبہم ان کے دلوں میں یہی لفظ دہرایا تھا حضرت عمر نے الا یوم دن تک جب وہ ملیں گے اللہ سے بما خلق اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ما وعدوہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ بما کانوا یکذبون اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے علم یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم سرہم کہ اللہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ونجواہم اور جانتا ہے اللہ ان کے سرگوشیوں کو جو چپکے چپکے کانا پھونسی کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ساری چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے یہاں ایک علمی بات ہے علماء توجہ فرمائیں اس شخص کا نام طالبہ ابن نے اب ہی لکھا ہوا ہے تفسیروں میں اکثر اکثر کیا تقریباً سب تفسیروں میں لیکن یہ کتابت میں غلطی ہو گئی ہے اصل میں سالبہ ابن حاطب تو ایک بہت مشہور صحابی ہیں جو بدری ہیں اور جب بدری صحابہ کی لسٹ پڑھتے ہیں ان کا نام آتا ہے پھر یہ نام پڑھتے ہیں تو بدری صحابی تو منافق ہو ہی نہیں سکتے یہ اس کا نام اصل میں سالبہ بن ابی حاطب ہے اور تحقیق کرنے والوں نے یہ ثابت کیا ہے سالبہ بن ابی حاطب ابھی لفظ چھوٹ گیا ہے یہ ابو حاطب ہے اس کے باپ کا نام حاطب نہیں ہے من المؤمنين في الصدقات ایک اور منافقوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں منافق خود نماز نہیں پڑھیں گے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے دیکھا تو چاک میں کوئی نماز پڑھ رہا تو ہو حضرت ولی صاحب کیا حال ہے آپ کا اور اگر کوئی نمازی دیکھا بیچارہ کہ ایک دو دن نظر نہیں آیا وہ بڑے ولی بنے پھرتے تھے کیا حال ہے وہ منافق ہو کبھی نظر آتے ہو مسجد میں کبھی نہیں اور تو کیا کر رہا ہے کہتے ہیں ہم تو جاتے نہیں ہر مسجد میں یہ لوگ صدقہ خیرات میں بھی یہی کرتے ہیں اگر کوئی بیچارہ اخلاص کے ساتھ زیادہ لاتا ہے کہتے توبہ توبہ توبہ قیامت کیوں نہیں آتی اتنا دکھلاوا کرنے والے دوسروں کو دکھلانے کے لیے ریاکار دوسروں کو یہ ان کو منافق کہتے ہیں یہ منافق دیکھو ریاکار دکھانے کے لیے اپنا مال دے رہے ہیں اور اگر کسی بیچارے غریب مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مزدوری کر کر کے لاتا ہے تو پھر اس کو الزام دیتے ہیں کہ او ہو پلوان بس خدا تیرے اس خیرات کا محتاج ہے ایک مٹھی لے کے آ گیا اس کی کیا ضرورت تھی اللہ کو اس کو لے کر آ گیا اور خود کیا کریں گے یہ تبصرے اس لیے کرتے رہیں تاکہ ہماری طرف کسی کا خیال ہی نہ جائے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں اللہ دین المزون المتدین یہ ہیں وہ منافق اللہ جو یلمزون تانا دیتے ہیں عیب تلاش کرتے ہیں عیب لگاتے المتبعین اپنی مرضی سے کرنے والوں کو خوب زیادہ کرنے والوں کو پھر صدقاتی صدقات اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے صدقہ کرنے والوں کو من المؤمنین ایمان والوں میں سے ان کو عیب لگاتے ہیں تانا دیتے ہیں اور بطور خاص کس کو دیا تھا انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تبوک کے موقع پر کتنا چار ہزار درہم اور ایک روایت میں آٹھ ہزار درہم اتنے پیسے لے کر کے آئے اور بمشکل تمام لے کر کے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیئے پر اور ایک عبد الرحمان ابن عوف کے دیئے پر جب اللہ کے حبیب کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھیں مارنے کے دیکھا نوز بلّہ منافق ہے دکھلاوا کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور ولدین اور ان لوگوں کو بھی تانا دیتے ہیں لا یجیدون جو نہیں پاتے ہیں اللہ جوہدا مگر اپنی محنت کو مگر اپنی محنت کو پاتے ہیں فیص خرون امن ہوں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کی یہ بھی کچھ صحابہ تھے جب اللہ کے حبیب نے فرمایا کرو اللہ کے راستے میں خیرات بیچاروں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں حضرت حب حاب ابن عقیل ایک صحابی کا نام آتا ہے حب حاب ابن عقیل رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اعلان سنا کہ چندے کا اعلان ہے تو اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا کچھ نہیں بہت دکھی ہوئے یار بڑا اچھا موقع تھا آج نیکی کمانے کا ہے ہی کچھ نہیں گھر پہنچے بیوی سے کہا کچھ ہے کہا کچھ نہیں کہا کوئی کپڑے وپڑے کہا کپڑے بھی نہیں دینے کے لیے کہا غلہ شلہ کہا غلہ بھی نہیں نقد کا کچھ بھی نہیں بڑے دکھی ہوئے ایک یہودی کے پاس گئے یہودی کے باغ کو پانی دینے تھا کہا اگر تیرے باغ کو میں پانی دوں رات بھر تو کتنی کھجوریں دے گا اس نے بہت تھوڑی کھجوریں بتائی ایک پھیرا لاؤ گے ایک بالٹی وہاں سے کھینچ کر یہاں لاؤ تو ایک کھجور ملے گی ساری رات بچارے کنویں سے نکال نکال کر کے پانی اس کے پیڑوں کو دیتے رہے اور کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں حدیث میں دو سا جمع ہو گئی تھی دو سا ایک سا تقریباً پونے دو کلو کا تو دو سا جمع ہو گئی ایک سا اپنے گھر رکھی بیوی بچوں کے لیے ایک سا لے کر کے گئے بڑی خوشی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور رات کی کاروائی بھی سنائی ساری کہ اس طریقے سے میں نے حاصل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے جب آپ کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا منافقوں نے تو انہوں نے دیکھا دیکھو اس کے ایک مٹھی کھجوروں کا محتاج ہے اللہ یہ پونے دو کلو کھجور کس کو کھلائے گا کون کھائیں گے اس کو کہاں کام آ جائے گی یہ دیکھو دکھلاوا کرنے والا یہ بھی ریاکار ہے خود کتنا دے رہے کچھ نہیں اللہ اکبر کیا قرآن پاک نے نشاندہی کی ایمان والوں کو بچایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے ایسے پیدا ہوں گے ایسے پیدا ہوں گے ہوشیار رہنا یہ اندر کے کالے ہیں ان کی باتوں میں نہیں جانا ولدین اللہ یہ اور ان لوگوں کی بھی مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کو بھی تانا دیتے لا یجدون جو نہیں پاتے اللہ جو دو مگر اپنی محنت مزدوری فیسخرون منہم تو یہ ان کی مذاق اڑاتے ہیں سخیر اللہ منہم اللہ نے ان کی مذاق اڑائی یعنی اللہ ان کے مذاق اڑانے کی ان کو سزا دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انہی منافقوں میں سے عبداللہ ابن ابئی کی موت ہو گئی جو منافقوں کا سردار تھا اور یہی غزبۂ تبوک کے بعد اس کی موت ہو گئی ہے اس کا بیٹا حضرت عبداللہ باپ کا نام بھی عبداللہ تھا بیٹے کا نام بھی اربوں کے ایسا ہوتا ہے کئی کئی نسلوں تک ایک ہی نام چلا جاتا ہے لیکن اس میں وہ فرق کرتے ہیں کنیت لگا کر کے کوئی نام ساتھ میں لگا دیتے ہیں اس سے حسن ابن حسن ابن حسن ابن حسن ایسا ان کے یہاں بہت رہتا ہے حامد ابن محمود ابن محمود ابن حامد اس طرح کے ان کے یہاں نام ہوتے ہیں مگر فرق کرتے تو بیٹے کا نام بھی عبداللہ مگر بہت مخلص جب باپ مر گیا وہ حاضر ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا میرے سامنے ہے لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہیں اگر آپ اس کے لیے بخشش فرما دیں اگر آپ اس کے لیے دعا فرما دیں اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں شاید اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی دعا بھی فرمائی اور اپنا کرتا اتار کر دیا لے جو اس میں کفن دو اس میں کفن بھی اس کو دیا گیا اور جب آپ نماز پڑھانے کے لیے چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ روکا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا تھا ایسا تھا اس نے آپ کو یوں ستایا پھر آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں لیکن آپ نے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا کی لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں کرنی تھی استغفر لهم آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں اولا تستغفر لهم یا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگیں ان تستغفر لهم سبعین مرہ اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے سبعین مرہ ستر مرتبہ بھی فلن یغفر اللہ لهم تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا ذالک غالی کفروا باللہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اس رسول رسول کے ساتھ واللہ لا یحت القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو نافرمان لوگوں کو ہدایت ہدایت نہیں دیتا ہے اور آگے آ رہا ہے کہ فرما دیا کہ اب آپ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے وہ وہی بعد میں نازل ہوئی آپ نے اس کے منہ میں لعاب بہن بھی ڈالا لیکن پھر آپ آ گیا کہ فرمایا اب کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے آپ بخشش مانگیں گے تب بھی اللہ ہر کس ان کو نہیں معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں فری حل مخلف ابیما جو منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ بڑے خوش تھے بغلے بجا رہے تھے دیکھو کیا مزے آئے رند کے رند غازی کے غازی مسلمان بھی رہے اور مشقتیں بھی نہیں اٹھائیں فریح المخلفون خوش ہو گئے پیچھے رکھے ہوئے مخلفون جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا جن کو اللہ نے اپنے راستے میں قبول نہیں کیا تھا مخلفون پیچھے چھوڑے ہوئے بیما مفاطی اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک معنی اور دوسرا اسی کا معنی اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وی ہوں اور انہوں نے ناپسند کیا یو جاید یم والے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقالو اور دوسروں کو کہتے تھے لا تنفرو فی الحر مت نکلو گرمی میں بڑی سخت گرمی ہے مر جاؤ گے راستے میں یہ جون کی گرمی اور یہ ریگستان اور اتنا لمبا سفر اور پانی کا کھانے کا انتظام نہیں مت نکلو راستے میں یہ منافق دوسروں کو روکتے تھے اللہ کا جواب النار جہنم شد و آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے ہر رن گرم ہونے کے اعتبار سے لوکانو یا فہون کاش کہ یہ سمجھتے ہائے ہائے جس کا جہنم اور جنت پر ایمان ہے وہ کہیں ڈرے گا گرمی سے کہ گرمی بڑی ہے جی روزہ نہیں رکھ سکتا تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا فَلْيَضْحَكُوا حقو فلیلا ہنستے تھے چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑے سے وَلْيَبْقُوا کو اور چاہیے کہ روئیں زیادہ تھوڑے دن ہنس لو کتنے ہنسو گے پھر رونا ہے اور لا الہ غیر نہایا رونا ہے جزا بما بیما کانو یکسبون ان کاموں کا بدلہ دینے کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے پھر رجا کلّا بس اگر اللہ واپس لائے آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف کا تو وہ آپ سے اجازت مانگیں گے للخروجی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پل تو آپ فرما دیے لن تک رجوع آئیے آبادا تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں آئندہ آپ کے ساتھ نکلنے کی کوشش کریں گے آپ فرمائیے مت نکلو اور آئندہ آپ نکلے بھی نہیں اور ان کو نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا ولن تو فات یادوں اور تم ہرگز نہیں جنگ کرو گے میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کیوں ان تم رو دم بالکل تم راضی ہو گئے تھے پہلی مرتبہ بالکل بیٹھے رہنے پر پک تو بیٹھے رہو مع الخالفین پیچھے رہ والوں کے ساتھ کون ہیں پیچھے رہنے والے جو معذور قسم کے لوگ تھے جو لنگڑے لولے قسم کے لوگ تھے بیمار قسم کے لوگ تھے انہی کے ساتھ رہو تمہاری ضرورت نہیں اللہ کے راستے میں ولا احد منهم مات اور مت نماز جنازہ پڑھی آپ ان میں سے کسی کی منهم ان میں سے ماتا جو مر جائے ابدن کبھی بھی ولا تقم علی قبری بلکہ آپ ان کی قبر کے پاس کھڑے بھی مت ہوں کسی کے لیے مغفرت کی دعا بھی مت کریں انہم کفروا کفر اس لیے کہ یہ کفر کر چکے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ ماتو فاسقون اور یہ مرے کے اس حال میں کہ یہ نافرمان تھے اور رہی بات یہ کہ مال و دولت کیوں ملا ان کو فرمایا پہلے بھی جواب دیا جا چکا پھر سن لو ولا لاتو عجیب کام نہ حیرت میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے عزبی کہ ان کو عذاب دے اس کے ذریعے سے پھر دنیا دنیا میں وہ تد اور نکلے ان کی جانے وہم کافرون اس حال میں کہ یہ کافر ہی ہوں اور ہر دور میں ان کا یہی حال رہا ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے نکلو اللہ کے راستے میں یہ طاقت کے باوجود قدرت کے باوجود آ جاتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے جی ہم کو اس مرتبہ تو اجازت دے دیجئے اگلی مرتبہ ہم ضرور نکلیں گے اگلی مرتبہ ہم ضرور نکلیں گے ہر مرتبہ ان کا یہی وطیرہ ہے اس لیے کہا گیا کہ آپ کبھی نہیں نکلنے دیا جائے گا وحیدا ان ضلعت اور جب نازل کی جاتی ہے سورت ان کوئی سورت ان آمین کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر وجاہد اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے استازن کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے الطولی طاقت والے اور تول کا ایسا لفظ ہے جس کے معنی کہ جس کی جان بھی ٹھیک ہے اور جس کے پاس مالی طاقت بھی ہے اور جو جا سکتا ہے وقالو اور وہ کہتے ذرنا چھوڑ دیجئے ہم نہ کن ہم ہو جائیں گے مال قاعدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ جیسے اور معذور بیٹھے رہے ہم بھی بیٹھے رہیں گے رضو یہ راضی ہو گئے بھی آئیں یقون کہ ہو جائیں یہ مال خوالی سی پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ یہ کس کی جمع ہے خوالف کہتے خالفت ان کی جمع ہے تو خالفت ان سے مراد کیا ہے جس طرح مستورات کو پروردگار نے اجازت دے دی گھر میں بیٹھے رہنے کی اور وہ وزیر داخلہ ہے ان کو گھر میں رہنا ہی چاہیے یہ مرد ہو کر کے اس پر خوش ہو گئے چوڑیاں پہنے اور گھروں میں بیٹھے رہیں ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ کہ یہ خالفت ان کی جمع ہی ہے لیکن مراد عورتیں نہیں بلکہ پیچھے رہنے والی جماعتیں جماعت خالفت پیچھے رہنے والی جماعتوں کے ساتھ یہ بیٹھے رہیں اس پر خوش ہو گئے اور پیچھے رہنے والی جماعتیں کون وہی معذور لوگ اندھے لوگ لنگڑے لوگ لولے لوگ وہ بھی اعلیٰ اور تیسرا تفسیر اس کی امام بخاری نے کی وہ بھی یاد رکھیے گا وہ کیا تفسیر ہے کہ یہ خالفتن کی جمع نہیں بلکہ یہ خالفن کی جمع ہی ہے تو آپ پیچھے رہنے والا نہیں بلکہ پیچھے رہنے والی نہیں بلکہ پیچھے رہنے والے کے ساتھ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ یہ کیسی جمع ہے کہتے ہیں عربی میں ایسی جمع آتی ہے جیسے حالق کی جمع حوالق فارس کی جمع فوارس داجن کی جمع دواجن ایسی جمع آتی ہے عربی میں وہ بھی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کی وہ تو بھی کلو بھی فہم لا لائف فہون اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے فہم لا لائف فہون تو یہ سمجھتے نہیں ہیں سمجھ نہیں پائیں گے اس کے مقابلے میں لاکن رسول لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے پاس جا آپ کے ساتھ جاہدو بھی انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کو لے کر اپنی جانوں کو لے کر وہ کا الخیرات اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے خیرات ہیں نیکیاں ہیں بھلائیاں ہیں بولا کام المفلحون اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے کیا ہے ان کے لیے اعد اللہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے جنات ایسے باغوں کو تجریم ان تختی الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی ایک آدمی زندگی میں بڑے مزے مارتا رہا لیکن مر کر کے جہنم میں گیا یہ کامیاب ہے یہ بدترین ناکام اور ایک آدمی زندگی میں پریشان حال رہا لیکن مر کر کے اس کو یہ مرتبہ یہ مقام ملا یہ کامیاب ہے ذالک الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی ليؤذن لهم اوپر شہر کے منافقوں کا تذکرہ تھا تو گاؤں میں بھی کچھ منافق تھے جی ہاں تھے تو وہ کیا کر رہے تھے کیا بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ وہ ان سے بھی تھوڑے آگے وجا المعذرون اور آگے عذر پیش کرنے والے من اللہ دیہاتیوں میں سے لهم تاکہ ان کے لیے اجازت دی جائے وقاد الذين كذبوا الله ورسوله اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر دو طرح کی گئی اور دو طرح ہو سکتی ہے کیا دیہاتی دو طرح قسم کے ہیں ایک تو وہ آئے جو جھوٹے بہانہ کر کے چھٹی مانگتے تھے ان کو کہا معذرون اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے اجازت مانگنے کی یہ مر جائیں گے رومین کو چھوڑیں گے ضرورت کیا ان سے اجازت لینے کی یہ تو ادھر ہی رہ جائیں گے ان کو کہا بیٹھے رہے وہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول سے اور دوسرے حضرات نے کہا نہیں آپ سے تفسیری ہیں جو عذر کرنے والے ہیں وہی جھوٹ بولنے والے ہیں الذین کفروا ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب العلیم دردناک عذاب پہنچے گا لئی سا لیکن اس کے مقابلے میں اس ڈانٹ میں ڈانٹ کی زمن میں کمزور مسلمان بھی تو آ سکتے ہیں جو بیچارے بیمار ہیں جو ضعیف ہیں جو بوڑھے ہیں اور مستورات ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئیں تو ہمیں بھی ایسی ڈانٹ ہوگی فرمایا نہ یہ ان کو ڈانٹ ہے جو جا سکتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں لئی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر بلا المردا اور نہیں ہے بیماروں پر بیمار میں نے وہاں پیچھے کہا تھا خفافا ان کہ بیمار ہو تب بھی نکلو تندرست ہو تب بھی نکلو وہاں وہ بیمار مراد تھا جو بیمار ہے ہلکا پھلکا مگر چل سکتا ہے ولا المرضى یا وہ بیمار جو چل ہی نہیں سکتا ولا الذين ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو بیماری کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہے اور کچھ تندرست لوگ ہیں لیکن اس لیے پیچھے رہے کہ ریگستان کا علاقہ ہے پیدل سفر کرنا ناممکن ہے اگرچہ حضرت ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل سفر کیا شاید یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو حضرت ابو حیثمہ پیچھے رہ گئے آج چلا جاؤں گا کل چلا جاؤں گا اصل میں ان کو سواری کا سامان نہیں بن رہا تھا سواری کے لیے کوئی جانور نہیں مل رہا تھا دوسرے دن اچانک بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ چھپر لگا کر کے کھیت میں اور بڑا ٹھنڈا موسم ہے باہر دھوپ تھی لیکن اس کو چھپر پر پانی ڈالا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو گیا بیوی بی بہترین کھانا لے کر آئی اچانک خیال آ گیا کہ اللہ کے حبیب تو گرمی میں جا رہے ہیں اور ان کے لیے تو اس طرح کے کھانے کا انتظام نہیں اور میں بہترین کھانے کھا رہا ہوں گھر بیٹھے ہوئے بیوی کو کہا چھوڑ دو بس سب کچھ یہیں رہنے دو نہیں نہیں یہ تو وہ صحابی ہیں جو سواری کے اوپر گئے تھے حضرت ابو حسمت تلاش کرتے رہے ان کو سواری نہیں ملی تو دوسرے دن اپنے سفر کا سامان کا ایک گٹھڑ بنایا اور اپنے اوپر لادا تو کہنے لگے چل میری سواری اپنے آپ کو کہا تو ہی میری سواری ہے تو وہ تو بڑے ہمت والے لوگوں کا کام تھا ورنہ عام آدمی بغیر سواری کے یہ سفر نہیں کر سکتا تھا تو ان لوگوں پر بھی بلا اللہ کوئی حرج نہیں ہے ولا اور نہیں ہے اللہ ان لوگوں پر لا یجدون جو نہیں پاتے ما ينفقون کہ کچھ حرج کر سکیں کیا نہیں حرج ان کوئی حرج نہیں سفر خرچہ نہیں راستے کے لیے کچھ ہے نہیں ان پر کوئی حرج نہیں اذا نصحوا للہ ورسولہ جبکہ وہ خیر خواہ ہیں جب انہوں نے جب کہ انہوں نے خیر خواہی کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے یعنی احکام دین کے پورے کرتے رہے لیکن پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ ان کو خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ماں عال المشت نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر من سبیل اور سبیل کا بتایا تھا سبیل الزام و سبیل اسمن کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ان کے اوپر واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ایک خاص طبقہ ہے کہ جو بچارے بالکل تیار تھے بلکہ بے تاب تھے کہ کسی طرح ہمیں موقع ملے اللہ کے راستے میں جانے کا مگر بر موقع سواری کا انتظام نہیں ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آپ ہمیں کوئی بیت المال سے سواری کا انتظام کر دیں دو دو تین تین آدمی کو ایک ہی اونٹ دے دیں ہم چلے جائیں گے آپ نے فرمایا میرے پاس ہے نہیں کچھ سواری دینے کے لیے اور یہ کون تھے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے اللہ نے فرمایا ان پر بھی کوئی عذر نہیں ان پر بھی کوئی گنا نہیں ولا علی الذین اور نہیں ہے کوئی گنا ان لوگوں پر اذا ما اتو کا جبکہ وہ آئے آپ کے پاس لتحملہم ہوں تاکہ آپ ان کو سوار کرائیں قلت آپ نے فرمایا لا میں نہیں پاتا ہوں ما وہ چیز آخ علیہ جس کے اوپر تم کو سوار کرا سکوں ہائے ہائے تڑپ پڑی تھی تبل واپس لوٹے وہ اور ان کی آنکھیں تفیظ من الدم بہ رہی تھی آنسوں کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مبالغہ کر کے فرمایا آنکھیں آنسو کیا آنکھیں بہ رہی تھی حزنن اس غم کی وجہ سے اللہ یہ جدو کے نہیں پاتے ہیں وہ ما سکون جو وہ خرچ کر سکیں اور روایت میں ہے کہ جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو تھوڑی دیر میں سواری آ گئی آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو جب بلایا گیا تو فرمایا آگے سواریاں لے جاؤ بس یہ خوش ہو گئے الحمد سواریاں مل گئیں دیکھو خوش ہو رہے جان دینے کے لیے ظاہر ہے وہاں جا کر کے کوئی تماشا دیکھنا ہے خالہ جی کے گھر جا رہے ہیں جان کی قربانی دینی ہے مگر اس کے لیے خوش ان بھی بے شک راستہ ہے یعنی گناہ ہے اللہ دین ان لوگوں پر یہ کا جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ مغنیا حالانکہ وہ مالدار ہیں رضو بھی مال خوالی تھی وہ خوش ہو گئے اس پر کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ وہ تب اللہ اور اللہ نے مہر لگا دی اعلیٰ کلو ان کے دلوں پر فہم لا يعلمون تو وہ نہیں جانتے ہیں یہ منافقین کی صفات بیان ہوئی پروردگار ہماری ان تمام باتوں سے حفاظت فرمائے اللہ پاک ہم کو سچا ایمان عطا فرمائے اخلاص والا ایمان عطا فرمائے اللہم تحر قلوبنا من النفاق و تحر عمالنا من الریا و تحر اعیننا من الخیانة و تحر لساننا من الكذب و تحر اعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الاعین وما تحر الصدور اللہ ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے صدق اللہ العظیم